ہمارا تجربہ کہ بچہ سامنے ہے کل کو یہ ڈاکٹر بنے عالم بنے سائنسدان بنے ان پڑھ بنے لیکن اس وقت اس کی حالت یہ ہے لا تعلمون شع کچھ نہیں جانتے باقی جتنی مخلوق ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے تو پورا علم لے کر پیدا ہوتی ہے پوری تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے اس کو علم سیکھنا نہیں پڑتا وہ پیدائشی عالم ہوتی ہیں ساری مخلوقات پروانہ ہو پتنگا ہو کبھی آپ نے دیکھا یہ جو گھر بناتی ہے مٹی کا ایک چھوٹا سا پتنگا ہے بھڑ کی طرح اس کو وہ مٹی لا کر ایک گھر بناتی ہے یہ اس میں انڈے دیتی ہے پھر اس کو بند کرتی ہے جب یہ انڈے دینے کا اس کی مادہ کا جب وقت آتا ہے تو یہ مٹی لے کر آتی ہے اور ایک بڑا خوبصورت گھر بناتی پھر اس میں یہ انڈے دیتی پھر ایک کیڑا ایک کیڑا لیتی ہے اور اس کے دماغ کے اوپر ڈنگ مارتے ہیں جس سے وہ بے ہوش ہوتا ہے مرتا نہیں اگر وہ مر جائے تو سڑ جائے گا پھر وہ غذا نہیں بن سکتا تو اس کے دماغ کے اوپر وہ جا کے ڈنگ مارتی مادہ اس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے لاتی ہے اور اس انڈوں کے ساتھ اس کو وہ رکھ کر اوپر سے بند کر دیتی چند گھنٹوں کے بعد انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو ان کے لیے ان کی ماں کھانا چھوڑ کے گئی ہوتی ہے ناشتہ ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ہوش میں آتے ہی اپنی غذا کھاتے ہیں غذا کھانے کے بعد وہ طاقت پکڑتے ہیں پھر وہ خود اپنے لیے دروازہ کھولتے ہیں اوپر سے بند ہوتا ہے تو وہ خود دروازہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے وہ پرواز کر جاتے ہیں اس میں کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں ان بچوں کی مادہ جب انڈے دینے پر آتی ہے تو سارے وہی کام کرتی ہے جو ماں نے کیے تھے اور نہ باپ سے سیکھا نہ ماں سے سیکھا یہ گھر بنانا ہم تو گھر بنانا سیکھتے ہیں آپ سارے گھر بنا سکتے ہو آپ مستری بلاتے پھر مستری نقشہ نہیں جانتا وہ انجینئر بولا کہ جناب نقشہ بتاؤ کیسے کرنا لوہا کتنا ڈالنا ہے سریا کتنا ڈالنا ہے سیمنٹ کتنا ڈالنا ہے وہ الگ آدمی ہے پھر اس کے لیے مستری الگ ہیں پھر مزدور الگ ہیں پھر اس میں وہ پائپ بچھانے والے الگ ہیں جو پانی کے پائپ بچھانے والے اور یہ بجلی کا نظام لانے والے اس میں الگ الگ ہیں اور یہ سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتے ہیں یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اب ساری کائنات پہ آپ غور کرو ہر مخلوق پڑھی لکھی ایک چھوٹی سی مچھلی ہے اتنی سی ہوتی اتنی سی سانپ کی شکل کی ہوتی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایل یہ سارے سمندروں میں پائی جاتی لیکن اس کے انڈا دینے کے لیے سات سمندر میں صرف ایک جگہ ہے وہ جنوبی امریکہ میں ایک جگہ ہے برموڈا وہاں کا جو پانی ہے صرف اس میں اس مچھلی کا انڈا پھٹ سکتا ہے اور اس میں سے بچہ نکل سکتا ہے اور کہیں نہیں نکل سکتا کراچی سے وہ جزیرہ کراچی سے وہ جزیرہ کوئی دس ہزار میل کے فاصلے پر یہاں سے وہ مچھلی سفر کرتی ہے اور یورپ سے چلتی ہے افریقہ سے چلتی ہے ایشیا سے چلتی ہے آسٹریلیا سے چلتی ہے اور چلتے چلتے یہ ہزاروں میل کا سفر ہے سڑک کوئی نہیں آپ کی تو سڑک پھر بھی ہے نا چاہے ایسے ایسے موڑ کھاتی ہے سڑک تو ہے نا راستہ بھی ہے اور اوپر لکھا بھی ہوا ہے اشارے بھی ہیں پھر بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں تو چار سو میٹر کے بعد یعنی آٹھ سو فٹ آٹھ سو بارہ سو فٹ کے بعد سمندر میں روشنی نہیں ہوتی اندھیرا ہوتا اوپر بارہ بجے ہیں اندر رات کے بارہ بجے چار سو میٹر کے بعد سمندر میں روشنی سفر نہیں کر سکتی اندھیرا چھا جاتا تب وہ اندھیرے میں جا رہی ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے اتنے ہزاروں میل میں اس کو کہیں پوچھنا ہی پڑتا پڑتا کہ برموڈا کی طرح وہاں جا کے انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے خود مر جاتی زندہ نہیں رہتی مر جاتی ہے پھر وہاں سے بچے نکلتے ہیں کراچی کے مچھلی کے بچے کو پتہ نہیں میری ماں کہاں سے آئی تھی اور جنوبی افریقہ سے آنے والی مچھلی کے بیٹے یا بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ میری ماں کہاں سے آئی تھی ایسے ہی امریکہ ایسے ہی آسٹریلیا ایسے ہی یورپ ایسے ہی افریقہ اب یہ بچے جب پروان چڑھتے ہیں تو یہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتے انہیں زندہ رہنے کے لیے انہی پانیوں میں جانا ہے جہاں ماں رہتی تھی جہاں ماں نے زندگی گزاری تھی یہ وہاں زندہ رہ سکتے ہیں کسی اور پانی میں چلے گئے یہ مر جائیں زندہ نہیں رہ سکتے جیسے ایک آب و ہوا کے آپ عادی ہو نا ایک میرا ضلع ملتان ہے میں ایک گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ سردی کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں مجھے یہاں لے آؤ تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی سردیوں میں اور آپ کو جون میں ملتان لے جاؤ تو آپ کی ہائے ہائے ہوگی کہ آپ کا جسم ایک اور چیز کا عادی ہے میرا جسم ایک اور چیز کا عادی ہے ان ساری مچھلیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضا بنائی ہوئی ہے فضا وہ اس میں رہتی ہیں اس سے آگے پیچھے نہیں رہتی اب یہ جو کراچی کے مچھلی کے پیٹ سے انڈا نکلا اور اس سے بچہ نکلا اب یہ واپس چلنا شروع کرتا ہے سبحان اللہ اور یہ دس ہزار میل کا سفر کرتا ہے اور اس کسی ایک جگہ بھی اس کو دھوکہ نہیں لگتا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے مجھے کہاں جانا ہے کسی سے پوچھتا نہیں وہ کراچی کا راستہ کدھر ہے وہ ٹھیک ان پانیوں پہ پہنچتی ہے وہ مچھلی یا مادہ جہاں سے اس کی ماں نے سفر شروع کیا تھا یہ میرے اللہ کا فرمان ہے رب الذی اعطا آتا کل شعین خلقہ میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے زندگی گزارنے کا علم عطا کرتا ہے تو ساری یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں مثالیں پتنگے کی بھی دے دی ہے اسی پہ آپ پرندوں کو لے لو سارے پرندے اور پانی کی مخلوق بھی دے دی اسی کو آپ لے لو سارے اسی کے مطابق ہیں سانپ زہر بناتا ہے کیسے بناتا ہے پھنکارتا ہے ڈستا ہے سانپ جیسے یوں ڈستا ہے تو اس کی یہ رفتار نوے میل فی سیکنڈ ہوتی ہے یہ اس کے حملہ کرنے کی جو رفتار ہے وہ نوے میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور اس کے ہمارے دانت اگر کھوکھلے ہوں تو گر جاتے ہیں بیکار ہیں اگر سانپ کے دانت کھوکھلے نہ ہوں تو اس کے لیے بیکار ہیں ان کے کھوکھلے دانتوں میں زہر کی ٹیوب آتی ہے وہ ٹیوب ان کے دانتوں میں فٹ ہوتی ہے اور پھر وہ اس سے شکار کرتا ہے پہلے پہلے ڈستا ہے پھر وہ چیز مرتی ہے پھر اسے وہ کھاتا ہے یہ نہ وہ ماں سے سیکھتا ہے نہ باپ سے سیکھتا ہے یہ میں آپ کو ایک ایک مثال دے رہا ہوں ساری کائنات اسی پہ آپ غور کر لو یہ میرے اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو ہر مخلوق پیدائشی طور پر لے کر آتی ہے لیکن انسان میرے بھائیوں جاہل پیدا ہوتا ہے اس سے سیکھنا پڑتا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہر ہر علم ہمارے اندر میں اتار کے دے دیتا اور ہم بھی پیدائشی طور پر اچھا پھر ایک بہت یہ ہے کہ یہ جتنی مخلوق ہے یہ ضرورت کا علم بھی پیدائشی طور پر اپنے اندر رکھتی ہے اور مقصد کا علم بھی پیدائشی طور پر اپنے اندر رکھتی ہے ایک تو اللہ یہ کہہ رہا ہے ثم هدا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا علم دیا دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے صرف یہ ڈوڈیال والے پڑھے نہ پڑھے ان کی مرضی باقی ڈوڈیال کی ہر چیز ایک ذرہ بھی تنکا بھی پتھر بھی پہاڑ بھی دانہ بھی دنکا بھی پرندہ بھی پروانہ بھی ہر شے تیرے رب کی تسبیح میں ہے اور کلن قد علم صلاح ہو و تصبیح ہو اور ہر چیز اللہ کی نماز پڑھ تم نہیں پڑھتے ہو پچانوے آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور پانچ آدمی مسجد میں آتے ہیں اذان نے سارے ڈوڈیال والوں کو بلایا پر اٹھ کے دس آدمی آئے اور نوے آدمی بیٹھے رہے یہ کلمہ ان کے لیے بھی تھا ان کے لیے بھی تھا اذان نے ان کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا نوے نے کوئی نہیں پڑھی دس نے پڑھی ہے لیکن انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب نمازی ہے کل قد علم مسلط ہو و تصبیح ہو صرف نماز نہیں پڑھتے ذکر بھی کرتے ہیں سارا دن ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت وہ نماز پڑھتے ہیں اور تیرے رب کی نماز میں وہ مشغول ہیں تو جتنی مخلوق ہے یہ مقصد زندگی کا علم بھی جانتے ہیں خالق کو بھی پہچانتے ہیں ضرورت زندگی کا علم بھی جانتے ہیں مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ علم بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے آپ بکری کے آگے گھاس رکھو فوراً کھائے گی پلاؤ رکھو وہ کہے گی میرا پرہیز میں تو نہیں کھا سکتا کھا لے گی پلاؤ کھائے گی کہے گی جی میرا پرہیز انسان اپنے علم کے مطابق بھی کرتا خلاف بھی کرتا لیکن جانور اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتا آپ شیر کے آگے حلوہ پکا کے رکھو وہ کبھی نہیں کھائے گا اس کے آگے گوشت رکھو گوشت بھی وہ ہو جس میں خون لگا ہوا اگر شیر کو دھلا ہوا گوشت کھلاؤ گے نا منہ بھی نہیں لگائے گا جب تک اس میں خون کی مہک شامل نہ ہو شیر گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کے آگے روٹی رکھو تازہ پراٹھے رکھو کہہ کہ جی میرا پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتا اور انسان شوگر والا مریض چاہے ڈاکٹر ہے چاہے مولانا ہے چاہے شیخ ہے چاہے تاجر اس کا کہ حلوہ رکھو آرام سے کھائے گا حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میرے لیے مضر ہے میں کھایا تکلیف ہوگی لیکن وہ کھاتا ہے اور اندر اندر میں کہتا کوئی نہیں ادھی گولی ود کھا لوگ اپنے آپ کو تسلی ہے ادھی گولی ود کھا لوگے تو انسان اپنے علم کے خلاف بھی چلتا ہے مطابق بھی چلتا ہے تو انسان کے علاوہ ہر چیز مقصد کو بھی جانتی ہے ضرورت کو بھی جانتی انسان نہ مقصد کو جانتا ہے نہ ضرورت کو جانتا ہے یہ ضرورت بھی سیکھتا ہے مقصد بھی سیکھتا ہے پھر ضرورت کا علم اس کے اندر موجود ہے اس لیے اس نے خود نکال لیا لیکن مقصد کا علم یہ نہیں جانتا یہ اپنے علم سے حاصل نہیں کر سکتا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ موت کیا چیز ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اور موت سے پہلے مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے میری منزل کیا ہے مجھے میرا بھیجنے والا کون ہے مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان نہیں دے سکتا چاہے وہ ہزار برس تحقیق کرتا رہے وہ یہ علم نہیں پا سکتا کہ مجھے بنانے والا کون ہے آج کی بڑی سائنسی دنیا ہے وہ یہ تو پہچان گئے ہیں کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے یہ ایک جہالت تھی کہ یہ دنیا اپنے آپ بنی ہے اور ہمیشہ رہے گی یہ جہالت آج ختم ہو گئی ہے اور ساری دنیا کا علم والا آج یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے یہ خود نہیں بنی پر وہ کون ہے یہ انہوں کو پتہ نہیں چل رہا وہ اس نے اس کو کیوں بنایا ہے اس کے پاس ان کے پاس جواب کوئی نہیں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے جواب کوئی نہیں موت کس چیز کا نام ہے جواب کوئی نہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے خاموش ہیں پتہ کوئی نہیں یہ سارے وہ سوال ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو بھیجا اور ان سوالات کے جواب دیے نبی بھی سکھانے والے بن کر آئے اور انسان خود بھی سیکھتا ہے انسان کا سیکھا اپنے جیسے انسانوں سے ہے وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے اور نبی کو کوئی نہیں سکھاتا نبی کو اللہ سکھاتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان اے میرے نبی تو اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتا تھا تجھے لکھنا نہیں آتا تھا تجھے پڑھنا نہیں آتا تھا میں نے تجھے سکھایا با علام کمالم تکنتا علم تیرا تیرا معلم میں ہوں تجھے سکھانے والا میں ہوں تو نبیوں کو اللہ سکھاتا ہے اور نبیوں کو اللہ پاک بناتا ہے معصوم بناتا ہے بے خطا بناتا ہے چونکہ ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے وہ راہبر ہوتے ہیں وہ ہادی ہوتے ہیں اس لیے اللہ ان کو معصوم بناتا ہے بے خطا بناتا ہے تاکہ پیچھے چلنے والا اندھا بن کے چلے بے پرواہ ہو کے چلے کہ اس کے پیچھے چلوں گا مجھے ضرور منزل ملے گی اس سے دائیں بائیں ہٹوں گا تو دائیں بائیں تو میرے جیسے انسان ہیں جس کے بھی پیچھے چلا میں ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے منزل نہ مل سکے گی لہذا پوری دنیا کے انسانوں کا علم وہ ان کے تجربے کی بنیاد پر ہے اور اللہ کے رسولوں کا علم وہ اللہ کا علم ہے پھر وہب بن منبع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا سارے نبی ایک لاکھ اور چوبیس ہزار نبیوں کو جو علم دیا وہ ایک ذرے کی طرح ایک ذرہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ ایک سہرا کی طرح ہے سہرا کی طرح اور علم لینے کے علم لینے کے لیے آنکھ راستہ ہے کان راستہ ہے دماغ اور دل راستہ ہے اس سے آدمی لیتا ہے لیتا ہے میں جب آپ کو سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ والے نظر نہیں آ رہے ہیں اور یہ والے نظر ہیں جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ والے نظر نہیں آ رہے ہیں تو پیچھے والے کیسے نظر آئیں گے میرا تو دیکھنا اتنا اب میں صرف اتنے کو دیکھ رہا ہوں یہ اور یہ صرف مجھے جھلک پڑ رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہا اور پچھلا تو بالکل جاہل ہے پچھلے کے بارے میں بالکل جاہل ہوں مجھے نہیں پتا پیچھے کون ہے لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں اب اب آگے جا رہے ہیں لیکن پیچھے بھی نظر آ رہا ہے تو یہ نظر کتنی کامل ہو گئی اور پھر یہ تو بڑی چھوٹی نظر ہے کہ آگے بھی دیکھا پیچھے بھی دیکھا دنیا ہے نا ہمارے نبی نماز پڑھانے کے لیے مسلح پہ کھڑے ہوئے مسجد کے مسلح پر کھڑے ہوئے نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے چل پڑے نا دو چار قدم نماز میں آگے چلے گئے اور وہاں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے رہے لمبی نماز پڑھ رہے تھے پھر پھر وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور پھر اپنی اصلی جگہ پر آ گئے تو جو پہلی صف کے آدمی ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے آگے چلے گئے پیچھے آ گئے تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا آپ پر پہلے تو کبھی ایسا نہیں کرتے آپ آگے چلے گئے پھر آپ پیچھے ہو گئے تو آگے دیکھنا بھی اور پیچھے دیکھنا اگرچہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا لیکن یہ تو چاروں طرف ماحول کی بات دنیا کی چیزیں میرے نبی نے کیا کہا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میری نظر جنت پر پڑی تو اس کے انگوروں کے گچھے نیچے لٹک کے آ رہے تھے تو وہ کیا طاقتور نظر ہے کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھ لے تو جس راستے سے علم آتا ہے ہمارا وہ راستہ ناقص ہے تو ہمارا علم بھی ناقص ہوگا اور ادھر سر کی نظر اتنی کامل ہے اتنی کامل ہے کہ مسلح پہ کھڑے ہو کر آپ جنت دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہا میں نے دیکھا وہ جنت کے گچھے لٹک رہے تھے تو میں ان کے لیے آگے ہو گیا پھر ایک دم میری نظر جہنم پر پڑی تو اس کی آگ بھڑک رہی تھی اور شولے بھڑک رہے تھے تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا اس نظر کی ہستی کا علم کیسا ہو پھر یہ بھی چھوٹی چیز ہے جنت بھی چھوٹی ہے اور جہنم بھی چھوٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین سے اٹھایا اور ایک پل میں سات آسمان پار کروائے اور پھر ساتوں آسمان سے سدرت المنتہا پہ پہنچایا اور وہاں سے عرش پر پہنچایا اور عرش کے اوپر ستر ہزار نور کے پردے تھے ان کو ہٹایا اور اپنے آپ کو اپنے محبوب پر ظاہر کر دیا اور ہمارے نبی نے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو دیکھ رہی ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دیدار کرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ رب ارینی اندر الیک اے میرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا اچھا جبل تو پھر ایسا کر پہاڑ کو دیکھ فینس تقررہ مکان ہوں فصو فترانی یہ تو قرآن ہے اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما موسا مجھے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا زندگی میں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا لین یارانی حیم اللہ مات جو زندہ دیکھے گا مر جائے گا آنکھ سہ نہیں سکے گا ولا یا بسن اللہ تفرق ولا رتبن اللہ تو دہا کوئی تر چیز دیکھے گی خشک ہو جائے گی کوئی خشک چیز دیکھے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی کوئی زندہ دیکھے گا جان نکل جائے گی مجھے دیکھنے کے لیے جنت ہے انما یارانی اہل الجنہ الدین لا تنام اعینہم ولا یفنا شباب ہاں میں جنت میں میں تمہیں آنکھ دوں گا ایسی جس میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم میرا دیدار کر سکو گے چونکہ وہ آنکھ نیند سے پاک ہوگی اور جو آنکھ نیند سے پاک ہو وہی میرا دیدار کر سکتی ہے یہاں نہیں ہو سکتا جوانی طاقتور ہوگی نیند سے آنکھ پاک ہوگی دیکھ لو گے موس علیہ السلام لاڈلے نبی تھے لاڈ کیا کرتے تھے اپنے اللہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ موسا کی شان تھی کہ اللہ سے لاڈ کرتے تھے اور اللہ کسی سے روکتا تھا تو پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں میں تک کرنا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرا نہیں کرا اللہ کہہ رہا دیدار نہیں ہو سکتا کہتا نہیں میں نو کروا میں کرنا ہے کہ یہ صرف موسا کی شان تھی کہ جو اپنے اللہ سے لاڈ کر لیا کرتے تھے تو اللہ نے کہا اچھا پھر تو ایسا کر پہاڑ کو دیکھ میں اس پہ تجلی ڈالوں گا صرف ظاہر نہیں ہوں گا صرف ایک تجلی ڈالوں گا فلم تجل رب للجبل اب یہ تجلی موس علیہ السلام پر نہیں آئی تجلی آئی پہاڑ پر اور پہاڑ سے لوٹ کے آئی موس علیہ السلام پر خرا موسا سائیکا موس علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے چالیس دن ہوش نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اٹھایا اور عرشوں کے اوپر پہنچایا اور ستر ہزار نور کے پردے ہٹائے اور اپنا آپ ظاہر فرما دیا وہ کیسی آنکھ تھی جو اللہ کو یوں دیکھ رہی ہو اور پھر ساری تجلیات سینے میں ہضم ہو رہی ہوں اور پھر ساتھ گفتگو ہو رہی ہو یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا و کلیمہ کلیما ولن تل تابود الحدید و سکر تل سلیمان جعلت لی سات بات ہو رہی ہے اس سے پہلے ایک بات ہوئی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی نے کہا یہ میرے مولا میری ہرش ہے میری جان ہو میرا مال ہو میری جانی بندگی میری مالی بندگی میری قولی بندگی میرا سب کچھ تیرے لیے ہے تو جواب میں میرے اللہ نے کہا السلام ایہا النبی و رحمت اللہ اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے جواب میں ہمارے نبی نے کہا السلام علینا عباد اللہ الصالحین اے اللہ میں تیرا سلام اپنے حق میں لیتا ہوں لیکن میرے ساتھ میری امت کو بھی شریک فرما تو اپنی امت کو امت کو بھی ساتھ شریک کیا کہ اللہ میرے اوپر بھی تیرا سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام ہو ساتھ شامل کیا اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موس علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے تو میرے لیے تو نے کیا کیا ہے اس کے جواب میں آیا ہوں کہ یا حبیب یا محمد اولی سقد آتی تو من کا کلہ اے میرے حبیب اے میرے محبوب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دے دی ہے جو کسی نبی کو نہیں دی صرف تمہیں دی ہے کہ کیا ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر معی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا الگ نہیں ہو سکتا سب سے اعلیٰ تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جڑ گیا ہے یہ قیامت تک یہ نام اب جدا نہیں ہو سکتا ہے یہ میں نے تمہیں سب سے افضل سب سے اعلیٰ چیز ادا کی ہے کہ تیرے اور میرے نام میں جوڑ پیدا ہوا ہے اسے کوئی چیز اب توڑ میں نہیں بدل سکتی آدم علیہ السلام مرے تو شیس علیہ السلام کا نام آ گیا وہ تشریف لے گئے تو ادریل اسلام کا نام آ گیا وہ چلے گئے تو نور علیہ السلام کا نام آ گیا وہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا وہ گئے تو اسماعیل کا نام آ گیا وہ گئے تو یعقوب یوسف اسحاق کا نام آ گیا وہ گئے تو موسا ہارون آ گئے وہ گئے تو یوشا آ گئے وہ گئے تو الیاس آ گئے یونس آ گئے لوت آ گئے شعیب آ گئے حود آ گئے صالح آ گئے علیہ السلام ہر نبی کا نام جڑا اور ان کے انتقال پہ تبدیل ہو گیا جیسے ایک ایس پی آیا اس کے نام کا پھٹا لگ گیا جب اس کا تبادلہ ہو گیا تو وہ چلا گیا اس کی جگہ دوسرے کے نام کا پھٹا لگ گیا لیکن جب ہمارے نبی کا نام آ کے جڑا تو آپ کو تو اب گئے ہوئے پندرہویں صدی جا رہی ہے لیکن پندرہ ہزار صدی بھی گزر جائے تو یہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے یہ جدا نہیں ہو سکتا تو اللہ نے سکھانے والے بھیجے جو سب سے اعلیٰ سب سے افضل اور ہمارا نصیب یہ جاگا کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہبر دے دیا ان جیسا ہادی دے دیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے نام نہیں عطا فرمائے صفاتی ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے ذاتی ناموں سے نوازا اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرعوف الرحیم تمہارا رب رعوف ہے رحیم ہے کل کائنات کے لیے ہے اور یہی لفظ اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم ان رب قم لرعرقیم بل منین رعوف الرحیم یہ میرا حبیب بھی رعوف الرحیم ہے اور تمہارا رب بھی رعوف الرحیم ہے خالق اور مخلوق میں فرق پیدا کرنے کے لیے اپنے بارے میں کہا میں کل کائنات کے لیے رعوف الرحیم ہوں اور میرا حبیب ایمان والوں کے لیے رعوف اور رحیم ہے اللہ نے ہمیں رعوف نبی دیا رحیم نبی دیا حریص حریص علیکم ہر وقت ہماری خیر خواہی چاہنے والا نبی دیا آپ کے آپ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی کہ یہ دعا تیرا حق ہے مانگ کیا مانگتا ہے تو اللہ کے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی وہ دعا مجھے بھی دی گئی کہ میرے نبی یہ دعا تجھے دے رہا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے تو میں نے کہا نہیں یا اللہ میں نہیں مانگوں گا میں اسے محفوظ کر رہا ہوں میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے یہ دعا استعمال کروں گا سبحان کمال نہیں ہو گیا جب اللہ جہنم کو لائے گا نا تو آتی ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ کو سن کر سارا حشر کا میدان سارا حشر کا میدان فرشتے تک جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے پکار اٹھیں گے نفسی نفسی اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر علیہ السلام تک کہیں گے یا رب نفسی نفسی اللہ میری جان بچا یا اللہ میری جان بچا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر یا اللہ میں آج اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا اور علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا لے میں نہیں لا تلاس امی مریم میں تجھ سے آج مریم کا سوال نہیں کرتا ہوں میری جان بچا آدم نفسی شیس نفسی نفسی نفسی نوح ادریس ابراہیم نفسی نفسی اور نفسی نفسی اور زکریہ نفسی نفسی اور داود و سلیمان نفسی نفسی اور یعقوب و یوسف دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل tanga stand main road Pir Wadhai Rawalpindi نفسی اور یوشا اور اور اور ذوالکفل اور یسا اور الیاس اور سلیمان اور یہ عیسیٰ اور یہ سارے نفسی نفسی آدم سے لے کر آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی نفسی نفسی نفسی انسان جنات ماں اور باپ اور بیوی اور بچے اور بھائی اور بہن اور دوست اور دشمن اور اچھے اور برے نیک اور بد ولی اور اور اور غیر ولی جو ہے نبیوں کی ہائے ہائے ہو گئی تو نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا اور پھر بروں کا کیا حال ہوگا یا اللہ نفسی نفسی نفسی نفسی اس ساری نفسی نفسی کی پکار میں صرف ایک ایک ایک ایک ہستی ہوگی جس کا نغمہ جس کا رونا سب سے جدا ہوگا اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا یا اللہ میری امت بچا وہ ہستی اس وقت بھی رعوف الرحیم ہے وہ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں میری امت بچا لے میری امت بچا لے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل اکمل ہمیں نبی ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا ہمیں سیکھنا ہوگا بچے کو سکھاتے ہیں اللہ چاہتا تو ہر بچہ ایمان والا پیدا ہوتا اور ہر ایمان والا نمازی بھی ہوتا پرہیزگار بھی ہوتا دیندار بھی ہوتا نہ دنیا میں زنا ہوتا نہ شراب ہوتی نہ جھوٹ ہوتا نہ سود ہوتا نہ جوا ہوتا نہ جنگ ہوتی نہ لڑائی ہوتی امن ہی امن ہوتا لیکن میرے رب نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَيَنْدُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے برا کون کرتا ہے اللہ کو راضی کون کرتا ہے دنیا کی پرستش کون کرتا ہے اللہ کو راضی کون کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ نے برائی کا راستہ بھی بتایا اور اچھائی کا راستہ بھی بتایا فادئی فہدئی هُن ہن نجدین یہ دو راہیں ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے انا ہدئی نا ہو سویل اما فعما کفورا میرے بندے میں نے تمہیں دو راستے بتا دیے ہیں ایک شکر گزاری کا ہے ایک ناشکری کا ہے ایک ایمان کا ہے ایک کفر کا ہے ایک اطاعت کا ہے ایک بغاوت کا ہے اب تیری مرضی ہے ادھر چل ادھر چل ادھر چلے گا اللہ پائے گا ادھر چلے گا جہنم پائے گا ادھر چلے گا عزتیں پائے گا ادھر چلے گا ذلت پائے گا ادھر چلے گا اللہ کی رضا پائے گا ادھر چلے گا اللہ کے غیظ و غضب کو پائے گا ادھر چلے گا دنیا کی بلندیاں پائے گا ادھر چلے گا دنیا کی ذلتیں پائے گا ادھر چلے گا تو امن چین محبت پائے گا ادھر چلے گا تو ہلاکت جنگ نفرتیں عداوتیں پائے گا تیری اپنی مرضی ہے ایک کا ایک کا سکھانے والا ایک کا رہبر ایک کا مرشد ایک کا ہادی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے کا مرشد اور دوسرے کا راہ دکھانے والا وہ ابلیس ہے وہ شیطان ہے اور شیطان کے پجاری ہیں وہ تمہیں اپنی راہیں بتائیں گے میرا نبی تمہیں اپنی راہیں بتائے گا شیطان کا علم دھوکہ ہے فریب ہے یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا غرورہ شیطان کی بات فریب والی شیطان کی بات دھوکے والی شیطان کی بات فراڈ والی اور میرے نبی کی بات وہ بالحق کے انسل نہ ہو وہ بالحق کے نزل میرے نبی کی بات بے حق میرے نبی کا بول بے حق میرے نبی کا قول بے حق میرے نبی کی زندگی بھی حق میرے نبی کی ذات بھی حق اور اس کا قرآن بھی حق اور اس کا رب بھی حق ہے اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ تمہارا سچا حقیقی رب ہے اس کے پیچھے چلو تو تمہیں عزت ملے گی کامیابیاں ملیں گی تو میرے بھائیو بچہ جاہل ان پڑھ پیدا ہوتا ہے اسے سیکھنا ہوتا ہے آج کا بازار ہمیں سکھا رہا ہے پیسے سے کام بنتے ہیں آج کا ماحول ہمیں سکھا رہا ہے پیسے میں عزت ہے حکومت میں عزت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں عزت ہے اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے من من کان یرید العزہ من کان یرید العزہ جو عزت کا طلبگار ہے جو عزت کا طلبگار ہے تو اسے بتا دو کہ عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں ولی اللہ عزت ان للہ للہ العزت ول رسول ہی جو عزت کا طلبگار ہے تو اسے اللہ سے ملے گی جو ذلتوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے یہ خیرات ملے گی جو رزق چاہتا ہے تو یبسط الرزق تو رزق علمی شدر وہ اللہ ہی دے گا تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات کو اپنایا وہ دنیا اور آخرت میں عزتیں پا گیا کامیاب ہو گیا سب سے پہلی تعلیم ہے میرے نبی کی لا الہ الا اللہ یہ سب سے پہلا بول ہے لا الہ الا اللہ تو لوگوں اللہ کے سامنے سر جھکا دو ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں سب کے کام بنانے والا ایک تمہارا اللہ ہے قل ہو واللہ اللہ صرف ایک اکیلا اللہ ہے اور یہ لا لا لا لا زمین سے لے کر آسمان تک لا ہے لا ہے لا ہے کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ ہے سب کچھ اللہ کا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا یہ اللہ ہے جو زمین آسمان میں اکیلا بادشاہ ہے للہ ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اور ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت ہو الرحمن الرحیم سب سے پہلا سبق نبیوں کا ہے اللہ کو پہچانو تمہیں پیدا کرنے والا تم سے کیا چاہتا ہے اسے پہچانو وہ اللہ ہے بہت بے مثال بہت طاقتور اور بے مثال اور بے مثل اور نہ سوئے اور نہ اونگھے اور تمام حسین ناموں کا مالک الملک بھی اللہ القدوس بھی اللہ السلام بھی اللہ المومن بھی اللہ المحیمن بھی اللہ العزیز بھی اللہ الجبار بھی اللہ المتکبر بھی اللہ الخالق بھی اللہ الباری بھی اللہ المصور بھی اللہ الغفار بھی اللہ الوہاب بھی اللہ الرزاق بھی اللہ الفتاح بھی اللہ علیم بھی اللہ اور قابض بھی اللہ اور باسط بھی اللہ اور خافظ بھی اللہ اور رافع بھی اللہ اور معز بھی اللہ اور مذل بھی اللہ اور سمیع بھی اللہ اور بصیر بھی اللہ اور حکم بھی اللہ اور عدل بھی اللہ لطیف بھی اللہ خبیر بھی اللہ حلیم بھی اللہ عظیم بھی اللہ اور شکور بھی اللہ حسیب بھی اللہ علیج بھی اللہ مقیت بھی اللہ جلیل بھی اللہ کریم بھی اللہ مجیب بھی اللہ واسع بھی اللہ باعث بھی اللہ شہید بھی اللہ اور حق بھی اللہ وکیل بھی اللہ متین بھی اللہ حمید بھی اللہ اور موسی بھی اللہ اور مبدی بھی اللہ اور معید بھی اللہ اور ولی بھی اللہ اور واجد بھی اللہ اور ماجد بھی اللہ اور واحد بھی اللہ اور احد بھی اللہ اور اول بھی اللہ اور آخر بھی اللہ اور ظاہر بھی اللہ اور باطن بھی اللہ اور حی بھی اللہ قیوم بھی اللہ اور بر بھی اللہ اور طواب بھی اللہ اور والی بھی اللہ منتقم بھی اللہ عفو بھی اللہ رعوف بھی اللہ مالک الملک بھی اللہ ذوالجلال والکرام بھی اللہ اور المحیمن العزیز الجبار بھی اللہ رشید بھی اللہ صبور بھی اللہ اور نافع بھی اللہ اور دار بھی اللہ اور مانے بھی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 سب کچھ تمہارے نبی نے بتایا کہ اللہ کون ہے ہمیں کیا خبر تھی اللہ کون ہمیں کوئی نظر آتا ہے یا ہمیں کوئی پتہ ہے ہمیں تو ہمیں تو یہ نیلا آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے یہ روشنی کا رنگ ہے آسمان تو بہت اوپر ہے ہمیں تو زمین نظر آتی ہمیں کیا پتا تھا کہ کوئی اللہ بھی ہے یہ کملی والے نے بتایا یہ محمد الرسول اللہ نے بتایا اس ہستے نے بتایا کہ ایک ہے تمہارا بنانے والا وہی تمہیں زندگی دے رہا ہے وہی تمہیں رزق دے رہا ہے وہی تمہیں عزت دے رہا ہے وہی تمہیں زلیل کرتا ہے وہی پست کرتا ہے وہی بلند کرتا ہے وہی موت لاتا ہے وہی مٹی مٹی کرتا ہے وہی ہڈیوں کو چورا بناتا ہے پھر وہی چورے کو اکٹھا کرتا ہے پھر انہیں ہڈیوں میں بدلے گا پھر ان پر گوشت چڑھائے گا پھر ان میں روح کو ڈالے گا پھر تمہیں قبروں سے ایسے نکالے گا جیسے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا ایسی تمہیں قبروں سے نکالے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر وہ خود بھی آئے گا پھر اس کا عرش بھی آئے گا پھر اس کی جنت بھی آئے گی پھر اس کی دوزخ بھی آئے گی وجا ارب قبل ملک و صفن صفا وجی ایوم بجہنم وہ بھی آیا اور فرشتے بھی آئے اور جہنم بھی آئی وہ ازلفت فت الجنت للمتقین اور جنت بھی آئی وہ الموازین القست یوم القیامہ اور ترازو بھی آیا یہ ترازو آج گوشت نہیں تو لے گا یہ پھل نہیں تو لے گا یہ ترازو آج غلہ نہیں تو لے گا یہ ترازو آج ایمان تو لے گا یہ کفر تو لے گا یہ جھوٹ تو لے گا یہ سچ تو لے گا یہ زنا کو تو لے گا یہ نکاح کو تو لے گا یہ حق کو تو لے گا یہ باطل کو تو لے گا توازو تو لے گا تکبر تو لے گا محبت کو تو لے گا نفرت کو تو لے گا نمازوں کو تو لے گا روزے کو تو لے گا حج کو زکوٰۃ کو تو لے گا شراب تو لے گی جوا تو لے گا سود کو تولا جائے گا جو چیزیں آج کچھ نہیں نظر آتی آج ان کا وزن نظر آئے گا اور سے آپ سب کچھ نظر آتی ہیں یہ بے وزن ہو جائیں گی ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی پھر یہ ساری خبریں میرے نبی نے دی ہیں کہ وہ تمہیں قبروں سے نکالے گا منہا نخر جو کم تارتن اخرا غلق جے تمونا فرادا کما خلک نا کم اول مرا آئے ہو کہ نہیں آئے ہو اللہ کے امت کہ آئے ہو کہ نہیں آئے ہو تم کہتے تھے مر گیا مٹی ہو گیا کون اٹھے گا اتنے قبروں میں چلے گئے کون اٹھے گا بولو آ ہو کہ نہیں آ گئے ہو تیرا رب آیا ہے کہ نہیں آیا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے تمہاری کتاب اب کھلنے لگی ہے وہ دس صحف نشرت وید صحف نشرت وید صحف نشرت تیری فائل میں کھولنے لگا ہوں کتابک پڑھ یہ تیری اپنی لکھی ہوئی کہانی ہے تیری اپنی داستان ہے کفا بن کا حسیبہ آج کچھ جنت کے حقدار بنے کچھ جہنم کے حقدار بنے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوا ان کی نیکیاں گھٹیں گی اور فرشتہ اعلان کرے گا فلان ابن فلان ثقلت خفت موازین ہو لا یسد بعدہ ابدا فلاں فلاں کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ ناکام ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا اس کے لیے تارکول کا کرتا تارکول کی شلوار سر پہ آگ کی ٹوپی تغشا وجوہہم النار قطعت کتل منار من اغلال فی الاغلال فی ہم ان کی گردن میں تو ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ان کے پاؤں میں بیڑیاں ان کے جسم پر آگ کے کرتے اور ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیا خاشعت عاملت ناصبہ غبرت ان قطرہ جیسے کسی کے منہ پر لک مل دی جائے ایسے ان کے چہرے ہوں گے میں پکڑو میرا کہے گا خودو ہو پکڑو فغلو ہو اور باندھو ثم فی سلسلت اندر سبعون ذراعا فسلکو ہو فصل ہو فغلو ہو الجعیم صلو ہو پکڑو اور باندھو اور بھون دو آگ میں اور زنجیروں میں جکڑ دو کیوں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ میرے پر ایمان نہیں لاتا تھا یہ غریبوں کو روٹی نہیں کھلاتا تھا نہ خود کھلاتا تھا نہ اوروں کو کہتا تھا ایک یہ انجام ہے جس کی نیکیاں بڑھ گئیں اس کے لیے اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان کا فخلت موازین ہو فلاں فلاں کی بیٹی کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ سعید سادن وہ کامیاب ہو گیا لا یشکا بادہ ابدا اب یہ ناکام نہ ہوگا یہ اعلان ہوگا اور میرے اللہ کا اعلان ہوگا میرے بندے کو کپڑے پہناؤ کون سے یلبسون بسون خدرا سبز ریشم کے میرے بندے کو کنگن پہناؤ فیہا من اساور کنگن پہناؤ کون سے من ذہب سونے کے ان کے سر پہ تاج رکھو کون سا جس تاج کا سب سے چھوٹا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کر دے اور ان کے قد کو بلند کرو کتنا پانچ فٹ سے ایک سو تیس فٹ کر دیا جائے چھ فٹ سے ایک سو تیس فٹ چار فٹ سے ایک سو تیس فٹ ساڑھے پانچ فٹ سے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ کیوں کیا جا رہا ہے تمہارے باپ آدم کا قد ایک سو تیس فٹ تھا تو ہر مرد عورت کا قد ایک سو تیس فٹ پہ اللہ کھڑا کرے گا جو جنت کا حقدار بنا جنت کا جوڑا جنت کا تاج جنت کے کنگن پہنا کر پھر اللہ تعالیٰ اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دے گا وہ کہے گا جا تو پاس ہو گیا تو نعرہ لگائے گا ہو او مکرو کتابیا اے لوگو ڈوڈیال والو آؤ میں پاس ہو گیا ہوں دیکھو میں پاس ہو گیا ہوں وہ کہیں گے تو کیوں پاس ہو گیا تو کیسے پاس ہو گیا وہ کہے گا انی ونن تو انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا میں نے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے میں ڈر ڈر کے زندگی گزارتا رہا آج میری خوشیوں کا دن ہے آج میری راحت کا دن ہے اوپر سے میرے اللہ کا جواب آئے گا فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ آلیا قطوف ہے کلو و ہنی اسلف تم فل خالیا میرے بندے کو جنت مبارک ہو عالی شان زندگی مبارک ہو جس میں پھل پکے ہوئے کوشے جھکے ہوئے جام بھرے ہوئے سرائیاں دھری ہوئی قالین بچھے ہوئے گاؤں تکیے لگے ہوئے تخت ایسے بچھے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے غلام کھڑے ہوئے اور میرے رب کے نور کی تجلیات اوپر نیچے بارش کی طرح اترنے والی یہ جنت کے تختوں پہ بٹھایا ادھر بیگم بیٹھی ادھر میاں بیٹھا ادھر غلام کھڑے ہوئے ادھر کھانے آئے ادھر شراب آئی ادھر تسلیم کے جام اور رحیق کے جام سلسبیل کے جام اور کافور کے جام اور پھر چاروں طرف سے غلاموں نے آ کر کہا سلامن سلاما جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں ایک آدمی سلام کرے تو مزاج اونچا ہو جاتا ہے اور لاکھوں غلام کروڑوں خدام سلام پیش کر رہے ہیں مزاج میں خوشی بھر رہی ہے یہ پیچھے ہٹتے ہیں جنت کے دروازے کھلتے ہیں چاروں طرف سے نورانی فرشتے آتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جناب ہم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں فرشتے ہم بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں بھائی آپ کیوں سلام کر رہے ہو وہ کہیں گے بیما صبر تم بیما صبر تم جو تم نے دنیا میں صبر سے زندگی گزاری آج اس کا صلہ تمہارا اللہ تمہیں دے رہا ہے فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا ابھی باقی ہوگا ابھی اس کے تذکرے چل ہوں گے دیکھو دی جی، دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی عزت دے دی کہ ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں ابھی یہ لذت باقی ہوگی کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش پھٹے گا عرش کھلے گا عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام رب الرحیم میرے بندو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے اپنے اللہ کا سلام بھی قبول کرو واہ واہ اس سے اونچی پرواز کیا ہوگی اس سے اور بلندی کیا ہوگی کہ آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے ہائے ہائے پھر میرا اللہ کہے گا ہل ردی تم میرے بندو خوش ہو راضی ہو کہیں گے یا اللہ بڑے خوش بڑے راضی بڑے راضی فائن کا آئی تنا معلوم تو من العالمین آلین یا اللہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا افلا بے افضل من ذالکم اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں وہ کہیں گے یا اللہ ایو شین افضل من ذالک جنت سے اعلیٰ کیا ہے تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا جاؤ تمہیں میری رضا مبارک ہو آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا جاؤ راضی ہائے جب اس کو دیکھیں گے تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہستی ہیں آج ساری مخلوق جنت کی اور فرشتے اللہ کا دیدار کریں جب اللہ سامنے آئے گا تو ایک دم میں اور آپ تو پانچ وقت نماز فرض ہے نا باقی تو نفل ہیں پڑھو نہ پڑھو وہ فرشتہ جس دن اللہ نے پیدا کیا تھا نا اور جس دن اس کو موت آئی تھی وہ سجدے میں پڑا رہا اور جو رکوع میں تھا وہ رکوع میں رہا جو قیام میں تھا وہ قیام میں رہا جو تصوی اتحیات میں تھا وہ اتحیات میں رہا یہ فرشتے بھی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ایک دم میرے رب کی عزت کی قسم انسان جنات فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے او بھائیو یہاں تو فرض نماز برباد ہو گئی فرض نماز چلی گئی فرض نماز فرض فرض نماز تم اپنے نوکر کو پانچ دفعہ بلاؤ اور وہ اٹھ کے نہ آئے اسے نوکری پہ رکھو گے تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تم پانچ دفعہ اسے پکارو اور وہ ایک دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو تمہارا اتنا ظرف نہیں ہے کہ پھر تم اس سے نوکری پہ رکھو تمہارا رب دن میں پانچ دفعہ کہتا آ جانا آ جا حی علی الصلاح حی علی الصلاح ازان پانچ دفعہ ہے بلاوا دس دفعہ ہے بلاوا دس دفعہ جو کہ ازان میں دو دفعہ ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح اور حیا کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کے لیے تمہارا رب تمہارا استقبال کر رہا ہے تمہارا رب تمہیں خوش آمدید کہہ رہا ہے آؤ اپنے رب کے گھر میں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں لے کر جاؤ تم نوکر کو دس دفعہ تو بڑی بات ہے تین دفعہ پکارو نہیں بولے گا نکالو گے دس دفعہ ایک دن میں اور مہینے میں تین سو دفعہ ہو گیا مہینے میں تین سو دفعہ ہو گیا کہ نہیں اور سال میں پانچ ہزار سے بھی اوپر ہو گیا کتنے مسلمان ہیں پورا سال گزر جاتا ہے ایک سجدہ نہیں دیتے ایک سجدہ پانچ ہزار دفعہ میرے مالک نے بلایا دس سال میں وہ پچاس ہزار دفعہ ہو گیا اور دس سال میں ایک سجدہ نہیں دیا پھر بھی میرے رب نے روٹی بھی کھلائی پانی بھی پلایا نیند بھی دی نیند سے اٹھایا کپڑے بھی دیے پیشاب بھی نکالا کہانا بھی نکالا رزق بھی دیا اولاد بھی دی گھر بھی دیا چھت بھی دی بیمار ہوا شفا دی سورج کی روشنی دی چاند کی چاندنی دی تاروں کی ٹھنڈک دی زمین کا فرش دیا تھنوں سے دودھ نکالا آسمانوں سے پانی برسایا زمین سے خزانوں کو نکالا ہواؤں کے رنگ بدلے موسم کی رت بدلی اور گرمی سردی کے پھل دیے اور پھر تم ایک دفعہ بھی رب کی آواز پہ نہ اٹھے اس نے تو کبھی نہ کہا دفع دور ہو جا ایک روٹی کا نوالا تیرے تجھے میرے دربار سے نہ ملے گا وہ کھلاتا گیا وہ پلاتا گیا وہ پہناتا گیا وہ سلاتا گیا وہ دیتا گیا وہ دیتا گیا فرشتوں نے کہا یا اللہ تیرا اتنا نافرمان ہے ایک دفعہ بھی تیری پکار پہ نہیں آتا اس کو کیوں دیے جا رہا ہے بس کر دے غضب اتار بجلیاں برسا دے اس کو زمین میں دسا دے پانیوں سے بہا دے ہمیں اجازت دے ہم اس کو زیر و زبر کریں میرا اللہ کہتا ہے تمہارا بندہ ہے تو پکڑ کے مارو اور اگر میرا بندہ ہے تو چھوڑو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اور کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا کوئی تانا میرے در سے نہیں سنے گا اب کیوں آئے ہو بڑھاپے میں کیوں آ گئے ہو جوانی کہاں گزاری اب آ گئے منہ اٹھا کے رب کی قسم رب کی قسم رب کی قسم ساری زندگی گناہوں سے بھر دو اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر دو اور دھرتی کو بھر کے ہمالیہ پہاڑ کو گناہوں میں چھپا دو اور پھر تے بتہ اپنے گناہوں کو اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دو کون اتنے گناہ کر سکتا ہے پر میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی کی سچی خبر ہے اے میرا بندہ اے ایک ڈڈیال والا اے کشمیر والا کشمیر والی ہند والا ہند والی کوئی مرد عورت عربی ہندی پاکستانی ایرانی کشمیری بنگالی کوئی ایک صرف ایک مرد عورت اتنے گناہ کرو زمین بھی بھر دو ہوا بھی بھر دو خلا بھی بھر دو تاروں کو بھر دو اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا کر صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا گلا اوبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ اللہ سے معاملہ ہے یہ اللہ سے معاملہ ہے یہ اللہ سے معاملہ ہے یہ کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں یہ دنیا کے صدر وزیر سنی اللہ سے ہے تو کہتا تم سارے نافرمان ہو جاؤ مجھے پرواہ نہیں تم سارے فرما بردار ہو جاؤ میرے ملک میں کوئی زیادتی نہیں تم سارے کافر ہو جاؤ تو میں چھوٹا نہیں پڑتا تم سارے جنید بغدادی بن جاؤ عبد القادر جیلانی بن جاؤ تمہیں بڑا نہیں بنتا ساری دھرتی سجدوں سے بھرو تو میں اس سے بڑا نہیں بنتا ہوں اور ساری دھرتی کو کفر سے بھرو تو اس سے وہ چھوٹا نہیں وہ اپنی ذات میں عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال اس کو اپنی کبریائی کے لیے میری اذان میں اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنے مسجود ہونے کے لیے میرے اور فرشتوں کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنی شہنشاہی اور اپنی قدرت کبریائی کے لیے عرش فرش لوہ قلم کرسی کی ضرورت نہیں ہے اسے اپنی حیبت کے لیے جلال کے لیے جبروت کے لیے سمندر کی پانیوں کی قلم کی کرسی کی جبریل کی اسرائیل کی میکائل کی اسرافیل کی ضرورت نہیں ہے وہ جبار اپنی ذات میں ہے وہ قہار اپنی ذات میں ہے وہ مہمن اپنی ذات میں ہے وہ معبود اپنی ذات میں ہے وہ خالق اپنی ذات میں ہے وہ متکبر اپنی ذات میں ہے وہ خزانوں والا اپنی ذات میں ہے اسے نہ عرش چاہیے نہ فرش چاہیے نہ کرسی چاہیے نہ لوہ چاہیے نہ قلم چاہیے نہ جنت چاہیے نہ فرشتے چاہیے نہ جہنم چاہیے بے نیاز قل اللہ احد کہہ دو وہ احد اللہ السمد کہہ دو وہ بے نیاز لم یلد ولم ولم یولد لہو کفبن احد نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کوئی اس جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ اکیلا تمہیں کافی ہے وہ اکیلا تمہیں کافی ہے اسے اپنا بناؤ تو زمین آسمان کے خزانے تمہارے لیے اور اسے اپنا بنانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی غلامی غلامی بھائی ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ایک راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپناؤ اے ہائے وہ فرشتے وہ انسان جنت والے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیرا حق ہی نہ ادا کیا یا اللہ ہمارا جی چاہتا ہے جیسے ہم نے تمہیں دیکھے بغیر سجدے کیے تھے یا اللہ آج ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے ایک صرف ہم تجھے دیکھتے ہوئے تیرے سامنے زمین پر پڑ جائیں تو میں قربان جاؤں اپنے رب کی کرامتوں رحمتوں برکتوں پر میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنكم ان السجود فلطالما اتعبتم فل تالما ات اب تم یل ابدان و انصب تم یل وجوہ تم میرا اللہ کیا کہے گا کیا کہے گا اے میرے بندو میں نے تمہارے سجدے ختم کر دیے اب کسی سجدے کی اجازت نہیں کیوں کیوں یہ میرا مہمان خانہ ہے تم میرے مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف ہے اور بھائی غریب کے گھر بھی مہمان آئے تو مکئی کی روٹی اور ساگ تو کھلائے گا نا وہ یہ تو نہیں کہے گا نا تو روٹی اپنی کھا بھائی غریب سے غریب بھی ادھار مانگ کے بھی مہمان کو روٹی کھلائے گا تو میرا اللہ شہن شاہ شاہان شاہ مالک الملک ملک عزیز جبار وہ کہے گا تم مہمان میں میزبان اب میں تمہیں کیسے کہوں مجھے سجدہ کرو وہ سجدے ڈڈیال میں تھے وہ قبول ہو گئے اب کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے اب جاؤ تم مانگو میں دوں گا تم کھاؤ میں کھلاؤں گا تم پیو میں پلاؤں گا تم پہنو میں پہناؤں گا تم رہو میں دوں گا زندگی سلامت مبارک ابدی موت سے پاک بڑھاپے سے پاک بیماری سے پاک ذلتوں سے پاک جاؤ جاؤ یہ غلامی مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج جنت تمہارے اوپر میں نے قربان کر دی ہے میرے بھائیوں یہ زندگی مذاق نہیں ہے امتحان ہے امتحان ہے ہم جاہل پڑھ پیدا ہوتے ہیں ہم جاہل پڑھ پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ عالم کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ پیر کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ فقیر اور ولی کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو چاہے وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو پھر وہ سیکھتا ہے سیکھتا ہے کیا ڈاکٹر کا بیٹا بغیر سیکھے ڈاکٹر بن جاتا ہے تو ولی کا بیٹا بغیر سیکھے ولی کیسے بنے گا اور ایمان والے کا بیٹا بغیر سیکھے ایمان والا کیسے بنے گا تاجر کا بیٹا سیکھے بغیر تاجر کیسے بنے گا دکاندار اپنے ساتھ بچے کو بٹھاتا ہے اپنی نگرانی میں اس سے کام کراتا ہے پھر اس کو کہتا ہے بیٹا اب تو خود دکان سنبھال اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب تو خود دکان سنبھال ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے اور نہ ہلاک ہو جائیں گے چونکہ بازار میں دونوں دونوں ریٹ چل رہے ہیں ایک طرف میرے نبی کا علم ہے ایک طرف شیطان کا علم ہے شیطان کہتا ہے سود سے پیسہ بڑھ جاتا ہے تم سو روپیہ دو گے تم ایک سو بیس ملے گا تاجر کا بیٹا سیکھے بغیر تاجر کیسے بنے گا دکاندار اپنے ساتھ بچے کو بٹھاتا ہے اپنی نگرانی میں اس سے کام کراتا ہے پھر اس کو کہتا ہے بیٹا اب تو خود دکان سنبھال اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب تو خود دکان سنبھال ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے اور نہ ہلاک ہو جائیں گے چونکہ بازار میں دونوں دونوں ریٹ چل رہے ہیں ایک طرف میرے نبی کا علم ہے ایک طرف شیطان کا علم ہے شیطان کہتا ہے سود سے پیسہ بڑھ جاتا ہے تم سو روپے دو گے تم ایک سو بیس ملے گا اور اگر تم اللہ کے نام پہ دو گے تو تمہارا گھٹ جائے گا تم سو میں سے دس روپے دے دو گے تمہارا نوے رہ جائے گا تمہارا گھاٹا ہے ارے تم اللہ کے نام پہ دو گے تمہارے پاس نوے اور تم نے سود پہ لیا تو تمہارے ایک سو بیس تو اپنی آنکھوں سے دیکھو ایک سو بیس زیادہ ہے اور نوے تھوڑا ہے لہذا رکھ بینک میں پیسے سود پر اور تیرا مفت میں پیسہ بڑھتا رہے گا لوگوں کو ایم قرضہ دینا سود پہ قرضہ دینا تیرا پیسہ بڑھتا رہے گا میرے نبی نے خبر دی اللہ صدقات میرا اللہ سود کو مٹاتا ہے سود کو گھٹاتا ہے اور میرا اللہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بڑھاتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو بڑھاتا ہے نوے زیادہ ہے ایک سو بیس تھوڑا ہے وہ کہتا مولوی صاحب گنو تو صحیح آنکھوں سے دیکھو تو صحیح ہاتھ سے گنو تو صحیح ایک سو بیس زیادہ ہوتے ہیں کہ نوے زیادہ ہوتے ہیں ہم کہیں گے نہیں نہیں ایک سو بیس تھوڑے ہیں اور نوے زیادہ ہیں کیونکہ میرے نبی کی خبر ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے اگر یہ یقین دل میں ہو تو کون بینک میں سود پہ پیسے رکھے گا اور کون بینک سے قرض سود پہ لے کر کاروبار کرے گا میرے نبی کی خبر ہے اللہ مال کا حساب لینے والا ہے شیطان کی خبر ہے مال تیرا اپنا ہے جہاں مرضی لگا جدھر مرضی لگا دے عمارتوں پہ لگا شراب پہ لگا دے زنا پہ لگا دے جس چیز پہ مرضی لگا دے تیرا پیسہ اپنا ہے میرے نبی نے خبر دی نہیں نہیں تیرا اپنا نہیں ہے تیرے اللہ نے دیا ہے اور تیرا اللہ تجھ سے سوال کرے گا انمالی ہی من این انفق میرے بندے یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا بہت سے تو اسی میں مارے جائیں گے کہ اکثر کی مائی حرام اور بہت سے حلال کمانے والے لیکن وہ خرچ حرام راہوں پہ کرتے ہیں کمانے کماتے ہیں حلال اور خرچ کرتے ہیں حرام راہوں پر تو پھر اللہ دوسرا سوال کرے گا کہاں خرچ کیا تھا لہذا یہ مال میرے پاس امانت ہے میں اسے ضائع نہیں کر سکتا میرا رب مجھ سے پوچھنے والا ہے میرا میرا سامنا میرے اللہ سے مقابلہ تھوڑا ہی ہے یہ تم تو مقابلے کرتے اس نے ایسا گھر بنایا وہ انگلینڈ میں جو تمہارے بیٹھے ہیں نا جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں وہ یہی مقابلے کرتے رہتے ہیں اس نے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بنایا میں چوٹی پہ دو منزلہ بناؤں گا اس نے دس لاکھ خرچ کیے میں ایک کروڑ خرچ کروں گا اس نے ایک کروڑ خرچ کیا میں دو کروڑ خرچ کروں گا میرا رب پوچھنے والا ہے کہاں خرچ کیا تھا کہاں خرچ کیا تھا اللہ رزق دے اسے اللہ کے نام پر اللہ کی اطاعت میں خرچ کرو سیکھو میرے نبی نے زندگی دی ہے بتائی ہے زندگی میرے پاس امانت وقت امانت رزق امانت آنکھیں امانت کان امانت اپنی مرضی پہ نہیں جو اللہ کا رسول بتا گیا ہے اس پہ ہے صرف مسجد کی زندگی نہیں بتائی کہ اذان پہ مسجد کی طرف آؤ گھر کی زندگی بتائی گھر کی زندگی بتائی بازار کی زندگی بتائی رشتے کے حق بتائے خون کے حق بتائے آئے ہائے آپ نے فرمایا عمر تیرے پاس تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا اویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد اور مراد کی ایک شاخ ہوگی کرن اس خاندان میں سے ہوگا قبیلہ اس کا مراد ہوگا خاندان اس کا کرن ہوگا اور اس کو پھلبیری ہوئی ہوگی اللہ نے اس کو شفا دے دی ہے اس کی کمر پہ دیکھنا ایک سفید نشان باقی ہوگا جب وہ آئے نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا کیونکہ جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو یہ رتبہ کیسے ملا تو میرے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت سے ملا ہاں ماں باپ کی خدمت سے یہ رتبہ ملا اور میرے نبی نے فرمایا سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے جب اویس جنت میں جانے لگے گا تو اللہ کہے گا تو کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا ان کو جانے دے تو کھڑا ہو جا وہ ڈرے گا کیوں کہ تو شفاعت کر میں تیری شفاعت کے بدلے لاکھوں انسانوں کو جنت میں پہنچاؤں گا یہ خبر میرے نبی کی ہے ماں باپ کی کتنی قیمت ہے کتنی طاقت ہے آج کا ماحول نہیں جانتا پیسے کو جانتا ہے صرف پیسہ پیسہ مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا یہاں کتوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں بٹیروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں ارے پاگلو یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو ڈرو کتوں پہ مت لگاؤ کہیں کتوں جیسا حشر نہ ہو جائے کہیں اللہ کے دربار میں پھنس نہ جاؤ اگر ذاتی ہے جہاں مرضی لگاؤ اللہ نے دیا ہے سنبھل کے خرچ کرو سویا ہوا نہیں ہے غافل نہیں ہے جاہل نہیں ہے زندگی امانت ہے پوچھے گا مال لگانا ہے تو اللہ نے راستے بتائے ہیں باپ پہ لگا او ہو ایک ایک دفعہ آپ نے کہا جہاد ہاں؟ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا سب سے بڑا اجر ہے سب سے بڑا اجر تو میرے نبی نے کہا جہاد سے زیادہ اجر والا خرچ بتاؤ کون سا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب والا خرچ کون سا ہے تو صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا اولاد کا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر ہے حضرت عمر خلیفہ بن گئے ہر سال حج کرتے لوگوں سے سوال کرتے یمن بھائی کوئی اویس کوئی اویس کئی سال گزر گئے وہ نہیں آئے آخر ایک سال حضرت عمر پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہنے لگے بھائی سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ تو سب حاجی کھڑے ہو گئے کہا سارے بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو تو سارے حاجی بیٹھ گئے یمن والے کھڑے رہے کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ مراد والے کھڑے ہو جاؤ مراد قبیلہ تو سارے یمن والے بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے پھر آپ نے کہا سارے مراد والے بیٹھ جاؤ اور کرن والے کھڑے ہو جاؤ تو ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہوا تو اس سے فرمایا تو کرن کا ہے کرنی ہے کا جی ہاں کا اویس کو جانتا ہے کا جی جانتا ہوں کون ہے کا جی میرا بھتیجا ہے پر وہ تو پاگل سا ہے آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں تو حضرت عمر رونے لگے کا پاگل وہ نہیں پاگل تو ہے کیا وہ یہاں آیا ہوا ہے کہ جی ہاں آیا ہوا ہے کہ کدھر ہے کہ ادھر عرفات کی طرف اونٹ چرانے گیا تھا تو عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دونوں پہنچے وہاں تو ایک آدمی کو دیکھا وہ نفل پڑ رہا تھا جھاڑی کے پیچھے اور اونٹ چر رہے تھے تو یہ دونوں اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے جب اس نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں تو اس نے نماز مختصر کی اور سلام پھیرا تو انہوں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا تو فرمانے لگے حضرت عمر تیرا نام اویس ہے کہ جی ہاں کا تو مراد قبیلے کا ہے کہ جی ہاں کیا کرن تیری شاہ کا کہ جی ہاں کا ذرا کمر تو سے کپڑا تو ہٹا کبھی تم کون لوگ ہو میرا امتحان لینے آ گئے ہو کون لوگ ہو تم میرا امتحان لینے آ گئے ہو تو حضرت علی نے فرمایا یہ امیر المومنین عمر ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں تو ایک دم گھبرا کے کھڑے ہو گئے السلام علیکہ یا میر السلام علیکہ یا علی ابن ابی یاب دونوں کو سلام کیا پھر سہم گئے آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کمر سے ہٹایا کپڑا تو وہ نشان دیکھا جو اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی تو فرمایا اویس ہمارے لیے ہاتھ اٹھا تو وہ رونے لگے یا میرل میں آپ کے لیے کیسے ہاتھ اٹھاؤں میں تو آپ کے قدموں کی خاک نہیں ہوں کہ نہیں میرے نبی نے کہا تھا اویس سے دعا کرانی تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے ان کے لیے دعا کی پھر حضرت عمر نے فرمایا تم ٹھہرو میں تیرے لیے ابھی سامان لے کر آتا ہوں کپڑے بھی لاتا ہوں جوتا بھی لاتا ہوں پیسے بھی لاتا ہوں وہ فرمانے لگے چار درم میری مزدوری بنتی ہے مہینے کی اونٹ چرانے کی چار دن مجھے سارے مہینے کو کافی ہو جاتے ہیں جوتا میرا پھٹا ہوا نہیں کرتا میرا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں مجھے نہ آپ کا کرتا چاہیے نہ آپ کا جوتا چاہیے نہ آپ کا پیسہ چاہیے تو سمر نے زمین پہ کوڑا مارا کہا ہے کاش میری ماں مجھے کبھی نہ جانتی تو پھر حضرت ابیس سے کہا تو میرے پاس سے رہنا پسند کرے گا کہنے کے نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا کہا کدھر رہو گے کہا میں کوفے رہوں گا کہا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھوں تیرا خیال کیا کرے کہ نہیں میں غریب لوگوں میں رہوں گا مجھے نہیں چاہیے گدی نہیں چاہیے شہرت نہیں چاہیے تو وہ کوفے میں چلے گئے اگلے سال حج پر کوفے کا ایک سردار آیا تو سمر نے پوچھا اویس کیسا تھا کہا جی بڑے فخر میں تھا کہا وہ بہت بڑا آدمی ہے اس سے دعا کرانا جب کبھی جانا جب وہ حج سے واپس آئے تو اویس کو ڈھونڈا تو وہ دریائے فرات کے کنارے نفل پڑ رہے تھے جب پہنچے تو اس کے پاس بیٹھ گئے فارغ ہوئے تو کہا اویس میرے لیے دعا فرمائے انہوں نے فرمایا تو ابھی حج کر کے آ رہا ہے تو دعا تو حاجی سے کروائی جاتی ہے میں تیرے لیے کیا دعا کروں کہ نہیں نہیں تم ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے دعا کرو تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہیں تیری ملاقات عمر سے تو نہیں ہوئی کہاں جی ہوئی ہے کہ اچھا پھر اسی نے بتایا ہوگا تو پھر انہیں ہاتھ اٹھائے دعا کی اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ اب تو لوگ مجھے پیر بنا لیں گے اور میرا تعلق میرے اللہ کے ساتھ ہے میں لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہوں راتوں رات غائب ہو گئے یہ تعلیمات میرے نبی نے بتائی ہیں یہ قصہ اویس کا میرا نبی کیوں بتا کے گیا کہ اولاد ماں باپ کے سامنے سر جھکانے والی بنے صرف پونڈ نہ گنتے رہیں پیسے نہ گنتے رہیں یہ یہ پاک تعلیم کون دے سکتا ہے ہائے ہائے میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ نے کہا اللہ کو پتا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا نشانی جب تم دیکھو کہ ماؤں کو زلیل کیا جا رہا ہو جب ڈڈیال کا نوجوان اپنی ماں کے ساتھ نوکر جیسا سلوک کرے تو سمجھو قیامت آنے والی ہے آ گئی بڑے گھر بنانے سے بڑا نہیں بنتا انسان اعلیٰ صفات سے آدمی بڑا بنتا ہے اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے میں تمہیں ان کی خدمت کر کے دکھا تھا کون نہیں تو میری ماں تو ہوتی کیونکہ ماں کو تو دیکھا ہے باپ کو تو دیکھا نہیں کہ کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مسلح پہ کھڑا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اما جان میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں استاد ہیں نبی ہیں رسول ہیں مرشد ہیں ہادی ہیں وہ طریقہ سیکھو ورنہ ہم دو ٹکے کے نہیں ہوں گے قیامت کے دن آپ ایک زندگی دیکھیں ہائے ہائے جب آپ مدینے آئے مدینے پہنچے تو ایک بڑے ایک بڑے یہودی عالم تھے عبداللہ بن سلام وہ کہنے کے میں جا کے سنوں یہ نبی کیا کہتا ہے تو آپ خطبہ میں فرما رہے تھے افش السلام الطعام وصل الارحام وصل باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام آئے ہائے ایسا خوبصورت پیغام اور اتنے خوبصورت الفاظ کہ عبداللہ بن سلام نے کہا اشہد انہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی رسول ہے جس کی تورات نے خبر دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے کیا کہا میرے نبی نے سلام پھیلاؤ کیسے علام عرف من تو تعرف ہمارا کیا ماحول ہے جس کو جانتے ہیں نا صرف اس کو سلام کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اپنے کو بھی سلام کر اور غیر پر بھی سلام کر پرائے کو بھی سلام کر اپنوں کو بھی کر سلام پھیلاؤ وہ الطعام اور کھانے کھلاؤ سخی بنو میرے اللہ کو بخل پسند نہیں ہے بخیل سے دوستی نہیں لگ سکتی وسل الرحام اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو وسلوب ال صرف پانچ نمازیں نہ پڑھو فرض اٹھ کے رات کو تہجد بھی پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو اٹھ کے دو نفل پڑھ لو چار پڑھ لو چھ پڑھ لو آٹھ پڑھ لو اٹھ کے کچھ پڑھ لو کیا ہوگا تدخل الجنت بسلام سلام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے میرا نبی ایک تعلیم لایا میرا نبی ایک زندگی لایا بازار کو سکھایا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا عدل والا بادشاہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نوجوان نے جوانی کو زنا سے بچایا اور ظلم سے بچایا اور نافرمانی سے بچایا شراب جوئے سے بچایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں ایسی زندگی کون سکھا سکتا ہے جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں یا دو بیٹیاں دیں اس نے ان کی پرورش کی بیٹیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں بہنیں نہیں ہیں بیٹی ہیں ان کی پرورش کی ان کی شادی کی پھر ان کا حق دیا مجھے پتہ نہیں کشمیر کا کیا حال ہے لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا بہنوں کو بھائی حق نہیں دیتے سارا خود ہی کھا جاتے ہیں پتہ نہیں تمہارے کشمیر کا کیا حال ہے نہیں دیتے ہاں ایک ہی معاشرہ ہے یہ اصل میں ہندو رگ ہے ہندو رگ ہم سارا یہ قبیلہ مسلمان ہم ہندو سے مسلمان ہیں چاہے کشمیر کے ہوں چاہے پنجاب کے ہوں ہندو مذہب میں بیٹی کے لیے کوئی حصہ نہیں بہن کے لیے کوئی حصہ نہیں لیکن میرے رب نے میرے نبی نے بیٹی کا حصہ بتایا بیٹی کا حصہ رکھا اور بلکہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے اسے راحت پہنچائی اس نے مجھے راحت پہنچائی کا سارے لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور علی سے کہا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے بیٹیوں کے حق بتائے بیٹیوں کے حقوق بتائے موت کے وقت حضرت فاطمہ کو بلایا ہاں، ان کے کان میں بات کی تو وہ رونے لگی پھر ان کا سر پکڑ کے کان میں بات کی تو وہ ہنسنے لگی تو جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت اماں عائشہ نے پوچھا تم پہلے رو رہی تھی پھر ہنس رہی تھیں کیا بات تھی تو کہا میرے نبی نے میرے ابا نے فرمایا کہ بیٹی میرے جانے کا وقت آ چکا ہے مجھے پیغام مل چکا ہے تیاری کرو میں جا رہا ہوں تو اس میں میں رونے لگی تو جب مجھے روتے دیکھا تو پھر میرا قریب کر کے کہا بیٹی تو رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تو آ کے مجھ سے ملاقات کرے چھ مہینے بعد چوبیس سال کی عمر میں انتقال کیسا انتقال تبرانی کی ایک روایت ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی ایک خادمہ ہے سلمہ ان سے کہا میرے لیے غسل کا پانی رکھو انہیں غسل کا پانی رکھا اس کے بعد اس سے غسل فرما کر فرمایا میرا فلان جوڑا نکالو وہ جوڑا پہنا تو کہا میری چار پائی کمرے کے درمیان میں کرو انہوں نے درمیان میں ڈالی حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے کسی کام کو باہر نکلے تھے چار پائے پر لیٹی قبلے کی طرف منہ فرمایا اور کہا کہ سلمہ میں مر رہی ہوں علی سے کہہ دینا میرا غسل ہو چکا ہے میرے جسم کو کوئی نہ کھولے اور یہ کہہ کر ختم حضرت علی آئے تو کہانی ختم تو نے کہا یہ وصیت فرمائی تھی کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا ایسی خوبصورت رخصتی دنیا سے ایسا خوبصورت جانا دنیا سے اپنی عورتوں کو سمجھاؤ تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو تم خدیجہ عائشہ کی بیٹیاں ہو تمہارا پردے سے نکل آنا کوئی عزت نہیں کوئی شرافت نہیں کوئی بڑائی نہیں ہماری عورت کی عزت پردے میں ہے ہماری عورت کی عزت حیا میں ہے ہماری عورت کی عزت وہ سر جھکانے میں ہے چھپانے میں ہے یہ مغرب کی تعذیب ہے کہ عورت کے کپڑے اتار دیے عورت کو بازار کی چیز بنا دیا عورت کو ننگا کر دیا اس کے پیچھے ہمارا مسلمان بچلا یہ ظالم ایک ٹیلی فون بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر کے بڑے بڑے پوسٹوں پہ چڑھا دیا موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورتوں کو ننگا کیا ہے یہ مغرب کی تعذیب ہے مغرب کے پیچھے مت چلو مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوبتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے اور مشرق ابھرنے کی جگہ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے اور مشرق اجالوں کی جگہ ہے ہمارا بیت اللہ مشرق وستا جس کو کہتے ہیں مڈل ایسٹ مشرق کے سینٹر میں ہے ہمارا قبلہ مغرب میں نہیں طرف بطرف مغرب بطرف مغرب مغرب ادھر ہے مغربی ممالک جہاں ساری تہذیب ہو چکی ہے تاریخ ہو چکی ہے وہاں لڑکی کو خامند نہیں ملتا خامند کو بیوی نہیں ملتی ماں کو بیٹا نہیں ملتا بیٹے کو ماں نہیں ملتی بیٹے کو باپ نہیں ملتا باپ کو بیٹا نہیں ملتا بھائی کو بھائی نہیں ملتا بھائی کو بہن نہیں ملتی بہن کو بھائی نہیں ملتا وہاں صرف حیوانیت ہے نفسانیت ہے اگر ہمارا نوجوان طبقہ مغرب کی طرف چلے گا تو جانور بننا پڑے گا اور حیوان بننا پڑے گا پھر محمدی زندگی دور ہو جائے گی انسانیت کی معراج محمد الرسول اللہ شرافت کی معراج علم میں کمال شرافت عزت میں الفاظ کہاں سے لاؤں یوں سمجھو کہ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے جیسے اللہ کی ذات کو پانا ناممکن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صفات کو پانا ناممکن ہے اندھے بن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور پیچھے چلو جنت تک پہنچائے گا اللہ سے ملائے گا دنیا کی ذلتوں سے نکالے گا پستیوں سے نکالے گا اونٹ چرانے والوں کو دنیا کی بادشاہی تک پہنچا دیا پتھر کے پجاریوں کو سیف اللہ کے لقب دلوا دیے پتھر کے پجاریوں کو فاروق بنوا دیا صدیق بنوا دیا اسد اللہ بنوا دیا سنورین بنوا دیا کیا کیا خطاب مل گئے ان لوگوں کو جو کل کو خون چاٹتے تھے پتھر پوچھتے تھے گردنیں کاٹتے تھے وہی لوگ سیف اللہ بن رہے ہیں وہی لوگ وہی لوگ فاروق بن رہے ہیں اور وہی لوگ صدیق بن رہے ہیں وہی لوگ ذنورین بن رہے ہیں وہی لوگ اسد اللہ بن رہے ہیں یہ میرے نبی کے میرے نبی کے علم کی کرامت تربیت کا معجزہ اور آپ کے قدموں میں سر جھکانے کی دولت ہے کہ اللہ نے ایک ایسا طبقہ تیار کیا جنہیں اللہ نے مرنے سے پہلے رضی اللہ عنہ کا خطاب دے دیا ہاں میرے بھائیو غلامی رسول میں آنا یہ دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی کا راستہ ہے میرے نبی نے زندگی بتائی جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں دو بیٹیاں دیں ان کا حق دیا کھایا نہیں تو تمہارے کو چوری کر جائے تو اس کو کتنا لوگ اگر وہ پکڑا جائے تو اس کی کتنی پٹائی ہوتی ہے جس نے بیٹی کو حق نہیں دیا جس بھائی نے بہن کو حق نہیں دیا یہ بھی تو چور ہے یہ بھی تو چور ہے بہت بڑا چور ہے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی تو میرے نبی نے کہا جس نے بہنوں کو حق دیا بیٹیوں کو حق دیا ان کی شادی کی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی جنت واجب ہو گئی ہے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں نماز نہیں سکھا کر گئے روزہ حج زکات نہیں سکھا کر گئے پوری ایک زندگی سکھا کر گئے ہیں یہ تبلیغ کا کام اس پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے یہ اس کی نقل و حرکت ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو اور اس کو لے کر دنیا میں پھرو کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے ہائے ہائے میرے بھائیو میرے بھائیو انسان اپنے خاندان سے بڑا نہیں بنتا ورنہ ابو لہب سیدھا جنت میں جاتا پر میرے رب نے کہا تبت یدا ابھی لہ بن و تب اور خاندان کے چھوٹے ہونے سے کوئی چھوٹا نہیں بن جاتا ورنہ بلال کو پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا بلال بنے وہ تبت یدا ابھی لہ بن و تب بنا وہ قریشی سید ہاشمی ہو کر جہنم میں چاچا ہو کر جہنم میں اور سلمان سلمان ایرانی اسفہانی نہ عرب نہ قریشی اور جنگ خندق خندق کھو دی جا رہی ہے ایک حصہ ملا مدینے والوں کو ایک حصہ ملا مکے والوں کو ہجرت مہاجرین کو سلمان کدھر ہوگا مدینے والوں کے ساتھ ہوگا یا مکے والوں کے ساتھ ہوگا دونوں فریقین میں جھگڑا شروع ہو گیا مدینے والے کہیں ہم میں مکے والے کہیں ہم میں یہ جھگڑا ووٹ کا نہیں تھا کہ ہمارا ووٹ بڑھ جائے ہیں ہمارا آدمی ایم پی اے بن جائے ہیں ہمارا آدمی ایم این اے بن جائے یہ ووٹ کا جھگڑا نہیں تھا یہ سلمان کو اپنے کھاتے میں ڈال کر سلمان کی عزت کو اپنے ساتھ ملانے کا تھا چونکہ دنیا میں صرف صرف تین آدمی اور ایک روایت میں چار آدمی ایسے ہیں جن کو جنت نے خود اللہ سے مانگا میں یا آپ یا پوری دنیا کے ایمان والے ہم تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے بچا اور جنت عطا فرما ٹھیک ہے اور جب سے جنت بنی ہے اس نے اللہ سے صرف چار آدمی مانگے چار آدمی آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جنت اللہ سے خود طلب کرتی ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے اور علی ان میں سے ہے یہ جملہ تین دفعہ دہرایا تین دفعہ اس جملے کو تین دفعہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جنت خود طلب کرتی ہے پھر فرمایا اور علی ان میں سے ہے علی ان میں سے ہے علی ان میں سے ہے جن کو جنت خود طلب کرتی ہے اور وہ سلمان ہے اور وہ مقداد ہے اور وہ عمار ہے یا ابو ذر ہے ایک جگہ ابو ذر ہے ایک جگہ عمار ہے تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سے جنت خود سوال کرتی ہے اللہ میں تو سے علی کا سوال کرتی ہوں مجھے دے دے میں تجھ سے سلمان کا سوال کرتی ہوں مجھے دے دے میں تجھ سے مقداد کا سوال کرتی ہوں مجھے دے دے میں تجھ سے ابو ذر کا سوال کرتی ہوں مجھے دے دے تو دونوں فریقین کا زور تھا کہ سلمان کی شرافت ہمارے کھاتے میں آئے تو جب کوئی بھی راضی نہیں ہوا اچھا بھائی تم لے لو ہم نہیں لیتے تو معاملہ گیا اللہ کے نبی کے پاس یا رسول اللہ اب آپ فیصلہ کریں تو آپ نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں سلمان منا اہل البیت سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے او اہل بیت تم کیا جانو اہل بیت کیا چیز ہے ہائے سلمان و منا اہل البیت سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے ابو لہب اہل بیت میں ہو کر نکل گیا وہ گیا جہنم میں اور سلمان ایرانی اسفہانی ہو کر اہل بیت میں داخل ہوا اور وہ گیا جنت میں یہ غلامی رسول کا اعجاز ہے یہ غلامی رسول کا صدقہ ہے ہاں اور اہل بیت کیا چیز ہیں آپ نے کہا قیامت کے دن کسی کا نصب کسی کے کام نہیں آئے گا پر میرا نصب میری اولاد کے کام آئے گا ہرات میں ایک آل رسول کا گھرانہ رہتا تھا وہ شخص فوت ہو گئے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم تو خاتون نے ہجرت کی کہ وہاں معاش کا ذریعہ کوئی نہیں تو سو سمر کند طاقتور شہر تھا سمر کند کا رخ کیا وہاں پہنچی معلوم کیا یہاں کون آدمی با اثر ہیں تو پتہ چلا فلاں مسلمان ہے بڑا با اثر سردار ہے اور ایک مجوسی بھی ہے مجوسی آگ آگ کی پوجا کرنے والے ایک وہ ہے تو وہ گئی مسلمان کے پاس فرمایا کہ میں اہل بیت میں سے ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مجھے سہارا چاہیے مجھے آسرا چاہیے میرے بچے بڑے ہو جائیں تو وہ کہنے لگا تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم اہل بیت میں سے ہو کہا میرے پاس سند کوئی نہیں ہے کہا یہ تو ہر چوتھا آدمی کہتا میں اہل بیت میں سے ہوں تو وہاں سے آئیں تو وہ ایرانی کے وہ جو آتش پرس اس کے پاس چلی گئیں تو اس نے ان کا استقبال کیا ان کو گھر دیا کھانا دیا ٹھکانا دیا رات کو اس آدمی نے خواب دیکھا مسلمان نے کہ اللہ کے دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس بالمقابل tanga stand main road Pir Wadhai Rawalpindi یہ کس کا گھر ہے تو آپ نے کہا یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے وہ کہنے لگا میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے کہا دلیل پیش کر کے تو ایمان والا ہے سند پیش کر تو ایمان والا ہے وہ کانپ گیا تو آپ نے غصے میں کہا میری بیٹی آئی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے تو اس سے دلیلیں مانگنے لگا کہ دلیل پیش کر کے تو اہل بیت میں سے ہے نکل جا میرے دربار سے اس کی آنکھ کھلی اور اس کی ہائے ہائے اور وہ بھاگا وہ کدھر گیا وہ خاندان ان کا جی فلاں مجوسی لے گیا جو آگے اس کا کنڈا جو دروازے پہ تھو ٹھا مکے مارے وہ باہر نکلا تجھے اللہ کا واسطہ جس کو بھی مانتے ہو اس کا واسطہ وہ خاندان مجھے دے دو اور میرا سارا دھن دولت لے لو تو آگے رونے لگا اب یہ سودا نہیں ہو سکتا پہلے بن دیکھا سودا تھا اب میں بھی دیکھ چکا ہوں جو خواب تو نے دیکھا وہی میں نے دیکھا وہ محل تیرے نام سے اترا میرے نام پہ چڑھا میں ایمان لا چکا ہوں میں ایمان لا چکا ہوں سلمان اور منا البیت ہائے ہائے میرے بھائیوں گھر بیٹھے نہ اللہ کے محبت ملتی ہے نہ اللہ کے رسول کا عشق ملتا ہے یہ تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہم آشے کے رسول ہیں جب تک نہ جان لگے نہ مال لگے نہ دھکے کھاؤ نہ گھر چھوڑو نہ وطن چھوڑو نہ لوگوں کی کڑوی کسیلی سنو تو عشق آئے گا کہاں سے صبح اٹھے دکان پر شام ہوئی گھر پر اولاد کو بھیجنے کے شوق انگلینڈ کے کہ اس کا ماما بھی گیا ہوا ہے یہ بھی چلا جائے اس کا چاچا بھی گیا ہوا ہے یہ بھی چلا جائے تو محبت آئی کب محبت تو دھکے کھانے سے آتی ہے جو اللہ کی راہوں میں دھکے کھا رہے ہیں اور جماعتیں بن کر چل رہے ہیں ان کو تم کہتے ہو یہ گستاخ رسول ہیں جو تمہاری گالیاں بھی سنتے ہیں پھر بھی چپ رہتے ہیں تم مسجد سے نکال دیتے ہو تمہیں کچھ نہیں کہتے تم انہیں نے برا بھلا کہو وہ خاموش ہیں تم سے کرایہ نہیں مانگا تم سے کھانا نہیں مانگا آج تک کوئی کلمہ کفر تو میں نہیں سنایا آج تک کوئی غلط بات تو میں نہیں سنائی انہیں تم کہتے ہو یہ گستاخ رسول ہیں اور تم بن جاتے ہو آشے کا رسول کتے لڑا کے بٹیر لڑا کے تم آشے کا رسول بن گئے اور یہ گستاخ رسول ہو گئے کچھ سوچو تو صحیح کچھ اپنی کھڑکیاں کھول کے تو سوچو کہ ساری دنیا میں پھر گئے یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایک ایک سال کے لیے گھر چھوڑے وطن چھوڑے افریقہ میں مرے امریکہ میں مرے ایشیا میں مرے یورپ میں قبریں بنی جوانی میں مرے بڑھاپے میں مرے اور کسی سے کوئی سلا نہ مانگا کوئی دیکھو نا کوئی معیار ہوتا ہے ایک پیمانہ ہوتا ہے جس پر تولا جاتا ہے بھئی یہ چیز ایک سیر ہے کیا پیمانہ ہے کیا پتا ہے کہ ایک سیر ہے کہ آدھا سیر ہے کس سوا سیر ہے تو تم نے ایک پیمانہ بنایا ایک باٹ بنایا ایک پتھر بنایا وہ ایک سیر کا ہے ایک طرف پھر اس کو تولتے ہو وہ اس کے برابر ہوتی ہے تو ہم ایک سیر ہے ایک کلو ہے گھٹی ہو تو وہ نیچے چلی وہ اوپر چلی جاتی ہے زیادہ ہو وہ نیچے چلی جاتی ہے اللہ کے رسول کی محبت کا بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا اس کا بھی تو کوئی پیمانہ ہے وہ پیمانہ غلامی رسول ہے عشق رسول کا پیمانہ غلامی رسول ہے جھوٹ بھی چلے سود بھی چلے گانا بھی چلے موسیقی بھی چلے ماں باپ کی نافرمانی بھی چلے شراب بھی چلے جوا بھی چلے لڑائی بھی چلے کتے بھی لڑیں بٹیر بھی لڑیں اور عشق رسول بھی ہو کوئی تو تول کے دیکھو تول کے تو دیکھو اس کو نبی کی سیرت پر تولو اس کو قرآن پر تولو پھر تو یزید بھی عاشق رسول بن گیا پھر تو شمر بھی عاشق رسول ہے پھر حسین کو سر کٹانے کی ضرورت پاگل تھا حسین جو سر کٹا گیا بچے بھی ذبح کروا دیے ہم سے نصیحت لیتا ہم اس کو سکھاتے ایویں تو سر لائی جانا کہ لوڑ ہی کوئی نہیں کیوڑی لوڑ ہے سر وہاں نہ تو بندہ ایویں بھی عاشق بن جاتا ہے یا وہ کملا تھا یا ہم کملے وہ تو ہو نہیں سکتے وہ تو پاک ہستیاں تھے ہم ہی پاگل اور دیوانے ہیں کوئی تو ترازو لاؤ کہیں سے کہ جس میں تولا جائے کہ کہتا میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں اب تولو اس کو کس میں تولو گے اب کس چیز میں تولو گے تولنے کے لیے میرے نبی کی سیرت ہے میرے نبی کا قرآن ہے میرے نبی کا کلام ہے میرے نبی کی زندگی ہے اگر اس پہ تلتے ہو تو ہو اگر اس پہ نہیں تلتا تو پھر سوچو مجھے سیکھنا ہے یہ تبلیغ کا کام ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے رسول کی محبت میں تو پہنچانے کی محنت ہے لاکھوں کروڑوں انسان برائی چھوڑ کر اللہ کے رسول کے غلام جنید جمشے جیسے ناچنے والے ممبر پر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کا پیغام سنانے والے بنے تو بھائیو اگر اس کا نام گستاخی ہے تو عشق کس چیز کا نام ہے جنید جمشید جب ناچ رہا تھا اور ناچنے والے گانے والے اور کیا کچھ کرتے ہیں اور وہ کیا کچھ نہیں کرتے وہ سب کچھ کر رہا تھا اگر میں نے اسے گستاخ رسول بنانا ہوتا شابہ سے ہور بھی کر ہور بھی کر تو اس کو جو وہاں سے اتار کر مسجد میں لا رہا ہے کوئی بھی لا رہا ہے اور اس کی منتیں کر رہا ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں ایسے کروڑ لاکھوں نمونے اور وہ آتا ہے پھر وہ روتا ہے خود داڑھی رکھتا ہے وہ پگڑی باندھتا ہے پھر وہ اللہ کا پیغام سنانے انگلستان جاتا ہے وہاں میری اس سے ملاقات ہوتی ہے مجھ سے کہتا موری صاحب ایک زمانہ تھا یہاں میں گانا گانے آتا تھا آج میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ فیصلے میرے اللہ کے ہیں ظاہر پہ فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن تم خود سوچو اگر وہ گستاخ رسول بنتا تو تبلیغ میں جا کر اور زیادہ بدماشی کرتا اور زیادہ نافرمانی کرتا وہ کیسے وہاں سے پیچھے آیا مجھے کہنے لگا پیسہ چھوڑنا تو کوئی بڑی بات نہیں یہ جو واہ واہ چھوڑنا ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے واہ واہ نہیں چھوٹتی پیسہ تو چھوٹ جاتا ہے ہاں پہلا گانا گایا اس نے پیپسی والوں کے لیے تو انہوں نے اس کو ڈھائی لاکھ دیے تھے وہ کہتا میں تو انجینئر تھا انجینئر آٹھ ہزار روپے میری تنخواہ تھی جب مجھے ڈھائی لاکھ ملا میں تو ہوا میں اڑ گیا اور جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو پھر انہوں نے اس کو کیا پیشکش کی کہ ساڑھے چار کروڑ روپیہ لے لو اور دس گانے گا کے دے ساڑھے چار کروڑ روپیہ لے لو اور دس گانے گا کے دے دو پھر ہمارا تم سے کوئی مطالبہ نہیں انہوں نے کہا ساڑھے چار ارب میں بھی منظور نہیں ہے تو اب یہ عاشق کا رسول بنا کہ گستاخ رسول بنا یہ اللہ کے نبی کا غلام بنا یا کہ اللہ کے نبی کا یہ دشمن بنا اتنی بڑی جانی قربانی اتنی بڑی مالی قربانی اور ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہنے کا مولوی صاحب آج میرے گھر میں ماں کی دوائی کے بھی پیسے کوئی نہیں مجھے کاروبار تو آتا نہیں یہی موسیقی میری کمائی تھی آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ میں ماں کے لیے دوائی لا سکوں تو یہ عشق رسول میں کیا یا گستاخی رسول میں کیا جو آدمی دولت میں کھیلتا ہو اور پھر وہ اس درجے تک مجبور ہو جائے کہ ماں کو دوائی بھی نہ لا کے دے سکے پھر اس کا قدم حرام کی طرف نہ اٹھے تو یہ محبت اللہ رسول کی محبت میں تو ہے بھائیو دین کو بھی سیکھو صرف اپنے رسم و رواج پہ باقی نہ رہو اپنی سابقہ روایات پہ باقی نہ رہو کہیں ایسا نہ ہو کل دھوکے میں مارے جائیں کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا اور اس نے کہا تھا وہ کہیں گے ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا تھا تم نے خود کیا تھا ڈھک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک زندگی کو سیکھنا یہ ہے تبلیغ کا کام اس کی یہ نقل و حرکت ہے اس کے لیے وقت مانگ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھرو پچھلی پر توبہ کرو اگلی کے لیے اللہ رسول کی غلامی کے طریقوں کو اپنے اندر لانے کے لیے جاؤ اللہ کی راہوں میں پھر پھر پر پھر پھر کر اللہ کا پیغام سناؤ اور پہنچاؤ پوری دنیا میں ایمان کی ہوا چلے گی ایک لہر چلے گی تو بھائی آج تک جو اللہ رسول سے نافرمانی کی اور بغاوت کی اس پہ توبہ تو کرو سارا مجمع چار مہینے پتہ نہیں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے توبہ تو کر کے جاؤ یہ مطالبہ تو میرا ناجائز نہیں ہے نا کہ آج تک جس عمر میں بیٹھے ہو بیس سے لے کر اسی سال تک جس عمر میں بیٹھے ہو آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو کہ یا اللہ پچھلی معاف کر دے آئندہ تیرے اور تیرے رسول کے غلام بن کے چلیں گے یہ نیت کرتے ہو سارے تو ایک دفعہ کہو پھر اندر کی ندامت سے کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور ذرا ہمت سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ یہ توبہ اس لیے کہہ تو آپ تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تیسری دفعہ تمہارا دل بول پڑے کہ یا اللہ میری توبہ اور جب کوئی آدمی دل سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو تو آپ کو مبارک ہو آپ کے پچھلے سب معاف ہو گئے ہاں بس دو باتیں باقی رہ گئیں نماز چھوڑی معاف ہو گئی قضا باقی ہے دیتے رہنا کسی کا حق مارا گنا معاف ہو گیا گنا معاف ہو گیا اب اس حق کے ادا کرنے کی صورت بناتے رہنا تو آج آپ ایسے اٹھو گے یہاں سے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے ختم نبوت کی نہ کہ تبلیغی جماعت کی اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں ہم مانتے کہ نہیں مانتے بھائی تو پھر تبلیغ کا کام ہمارے ذمے ہے دین پہ چلو بھی صحیح دین کو پھیلاؤ بھی صحیح تو اللہ سارے عالم ایک ہوا چلائے گا تو بھائی اس کے لیے چار مہینے کے ارادے کرو چالیس دن دو وصیتیں تھیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے تیئیس برس محنت کی اور جاتے ہوئے دو باتوں میں سارا دین بیان کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح وما ملکت ایمان اے میری امت میری آخری دو باتیں یاد رکھنا ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک اپنے ماتحتوں سے غریب مسکین مزدور ملازم نوکر غلام یہ جتنا طبقہ ہے اگر اللہ تمہیں رزق دے اللہ تو میں طاقت دے تو ان سے اچھا سلوک کرنا ان سے بدتمیزی نہ کرنا یہ بات آپ مسلسل دوہرا رہے تھے السلاح وما ملکت ایمان حکم وما ملکت ایمان پورا دین دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک حقوق اللہ ہے دوسرا حقوق العباد ہے ان دو لفظوں میں سارا دین آ جاتا ہے حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور حقوق العباد میں لوگوں سے حسن سلوک یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات انسان کا ایمان بھی مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اخلاق مکمل ہوتے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے میرا ایمان مکمل ہو جائے تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکم ایمانک تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا تو ایک نماز زندہ ہو جائے سارے ڈڈیال میں اطراف میں کوئی بے نمازی نہ رہے تو اس کی نمازی محنت کریں گے تو چیز آگے پھیلے گی صرف اپنی نماز پڑھنا ہمارے ذمے نہیں ہے ساری امت کو نماز پہ لانا ہماری ذمہ داری ہے تو آپ سارے بھائی نیت فرماؤ کہ سارے علاقے کو پانچ وقت کی نماز پہ لانا ہے نیت تو کرو اپنی ذات سے شروع کرو اللہ کا ارادہ ہوگا تو سو فیصد ہو جائے گا اللہ کا فضل ہے بہت سے علاقے ایسے ہو چکے ہیں جہاں آپ لوگ سو فیصد نماز پڑھنے والے بن چکے ہیں دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی وہ تھی حسن سلوک آپس کا اور خاص طور پہ غریب لوگوں کا اس میں دو تین باتیں ہیں جو بہت بڑا بڑی تباہی لاتی ہیں ایک غیبت پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا اور ان پر تنقید کرنا اس سے دل اتنے پھٹتے ہیں کہ بم کے پھٹنے سے بھی ایسی دیواریں نہیں پھٹتی جیسے غیبت کے کرنے سے دل پھٹ جاتے دوسرا گالی ماں بیٹی بہن کی گالی یہ معاشرے میں ایسی آگ لگاتی ہے کہ سمندر کے پانی بھی اس کو نہیں بجھا سکتا اور تیسرا جھوٹ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے کنجوس بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا تین کام اپنے گھر سے بازار سے دفتر سے ماحول سے دیہات سے صاف کر دیں اپنی ذات سے شروع کر دیں اور اس کے بعد کسی جتنا ہی غصہ چڑھے گالی نہیں دینی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا تو آپ کے اپنے سینے میں اللہ ایسی روشنی پیدا کرے گا کہ سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ٹھنڈک عطا فرمائے گا کہ رب ذوالجلال کی قسم جنت کی ٹھنڈک آپ اپنے سینے میں دنیا میں محسوس کرو گے تو یہ دو باتیں زندہ کرنی ہیں ایک نماز جب اذان ہونا یہ سارے بازار بند ہو جائیں آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں پنجاب کی نسبت آپ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں تو برائی بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے اور گھاس کے تنکوں کی طرح اگ رہی ہے میں پہلے بھی میرپور تک آیا تھا ادھر نہیں آیا تھا اس وقت یہ سڑک خراب تھی اور ہم نے وہیں ایک ہفتہ کام کیا تھا تو آپ میں دین پنجاب سے بہت زیادہ ہے آپ کے یہاں دین کی عظمت اور قدر اور محبت میرے علاقے سے بہت زیادہ ہے اور آپ کے نوجوان ہمارے پنجاب کے نوجوانوں سے زیادہ نیک ہیں آپ کے مالدار ہمارے پنجاب کے نوجوانوں سے زیادہ متوازے ہیں اور زیادہ دین کے قدردان ہیں تو آپ کو تو تھوڑی سی محنت سے آپ کا سارا کشمیر ویسے بھی جنت کہلاتا ہے ایسے بھی جنت بن جائے گا کہ نماز زندہ ہو اخلاق زندہ ہو محبت زندہ ہو گالی کوئی نہ دے غیبت کوئی نہ کرے جھوٹ کوئی نہ بولے اور جو مالدار لوگ ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ گن کے نکالو زکوٰۃ پچھلے مال کو پاک کر دیتی ہے اور ڈھائی روپے نکل جانے سے سو روپے پاک ہو جاتے ہیں اور ڈھائی روپے باقی رہ جائیں تو سارا سو بھی ناپاک ہو جاتا دودھ کے مٹکے میں ایک قطرہ پیشاب گیا سارا دودھ گرانا پڑ گیا ڈھائی روپے لاکھ پہنچا تو ڈھائی ہزار ہو گیا ایک کروڑ ہوا تو ڈھائی لاکھ ہو گیا تو بہت تھوڑی رقم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو دس روپے مانگے تھے سو پہ دس وہ دسواں حصہ ہمارے لیے چالیسواں حصہ ان کے لیے دسواں حصہ لاکھ میں سے دس ہزار دو کروڑ میں سے دس لاکھ دو میں ڈھائی لاکھ تو زکوٰۃ کا رواج ڈالیں اور ڈھونڈ کے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچائیں اور یہ فضول چیزوں پر پیسہ خرچ نہ کریں ورنہ حساب میں بڑی سختی آ جائے گی ایک کمائی کا انداز ٹھیک ہو آپ کی رقم اگر بینکوں میں سود پہ رکھی ہوئی ہے نکال کے کرنٹ پہ کر دو اللہ سے جنگ نہ لڑو اللہ سے لڑنا آسان کام نہیں ہوتا یہ واحد کام ہے جس پر اللہ نے کہا میں اعلان جنگ کرتا ہوں نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا زکوٰۃ چھوڑ دی حج چھوڑ دی گناگار ہے اللہ پکڑے گا اور اللہ سزائیں سنا رہا ہے لیکن سود اگر نہیں چھوڑتا تو اللہ نے عجب کام کر دیا کہ میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں فنو فنو بحرب من اللہ و رسول ہی تیار ہو جاؤ پھر کا تیار ہو جاؤ میں اور میرا رسول تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو رکھو بینک میں پیسہ سود پہ نہ رکھو ویسے رکھو جو آج تک لیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگو بعض اوقات انفرادی طور پر بھی لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں اس پر بھی اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ دو آدمی سب سے زیادہ جہنم میں سزا پائیں دو ایک قتل کرنے والا اور ایک سود کھانے والا ایمان والوں میں جہنم کے دو حصے ہیں ایک ہے کافروں کے لیے اس میں چھ حصے ہیں ایک ہے مسلمانوں کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو حصہ مسلمانوں کے لیے ہے اس کا نام ہے جہنم پھر اس کے نیچے ختمہ ہے لغا ہے سعیر ہے سقر ہے جہیم ہے ہاویہ ہے ایسے اس میں نیچے درجے چلے جاتے ہیں جہنم اہل ایمان کے لیے ہے اہل ایمان میں جو دوزخ میں گیا سب سے زیادہ عذاب دو آدمیوں کو ہوگا ایک سود کھانے والا اور ایک قتل ناحق کرنے والا تو بھائیو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اس سے ہماری تجارت کو پاک کر دے جو غربت آتی ہے نا وہ کبھی آبادی کے زیادہ ہونے سے کبھی نہیں آتی کبھی نہیں آتی نہ کبھی آئے گی نہ پیچھے کبھی آئی نہ آج ہے نہ آئندہ ہے ہمیشہ غربت سودی نظام کی وجہ سے آتی سود ستا اور جوا جس جس معاشرے میں یہ تین کام ہوں گے سود پہ کام ہوگا سٹے پہ کام ہوگا جوئے پہ کام ہوگا وہ معاشرہ پندرہ کروڑ کی آبادی کا ہو یا پندرہ لاکھ کی آبادی کا وہ فقیر ہو جائے گا فقر آئے گا تو یہ فقر اس لیے نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے یہ فقر اس لیے ہے کہ سود ہے اور جوا ہے اور سٹا ہے تو مہربانی کر کے بھائی اپنے بازاروں کو بھی اس سے پاک کرو اپنے گھروں کو بھی اس سے پاک کرو خود بھی حلال کھاؤ اولاد کی بھی حلال کھلاؤ پھر حلال اللہ زیادہ دے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو زکوٰۃ کے بھی اوپر دو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہال کرے گا خوشحال کرے گا غریبوں کی دعائیں لوگ ہیں ان دعاؤں سے وہ کام بنیں گے جو سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے سے بھی نہیں بنیں گے آپ کے گاؤں میں دیہات میں جماعتیں آئیں تو ان کو مسجدوں سے مت نکالو انہیں رہنے تو دو نہ سنو انہیں رہنے تو دو ان کی سنو تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں کبھی بیٹھ کے سنو تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ کوئی غلط بات کہتے ہیں تو ان کو پیار محبت سے سمجھا دو بھائی یہ بات تمہاری غلط ہے یہ ٹھیک وہ تو خود آئے بیٹھے ہیں یہ تو کوئی نہ طریقہ ہے نہ سلیقہ ہے نہ یہ کوئی نہ یہ کوئی مروت ہے نہ یہ کوئی انسانیت ہے کہ اللہ کے گھر سے ہی نکال دینا اب میں خود بھی کئی دفعہ نکلا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں بستر اٹھا کے باہر پھینک رہے کر مسیح دو وہ مسیح دو وہ تھری مسجد ناپاک ہو اللہ کے بندو اور مسجد تو کتا گزر جائے تو ناپاک نہیں ہوتی تو انسان کا بچہ ہے اللہ کے نبی کی مسجد میں کافر آ کے نہیں بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کی مسجد میں کافر آ کے بیٹھتے تھے مدینے کی مسجد میں کافروں کے وفد آ کے بیٹھتے تھے اور آپ ان کو مسجد میں بٹھا کے اللہ کی بات سمجھاتے سناتے تھے آپ نے تو کبھی مسجد کو نہیں دھویا مسجد دھو دو طائف کا وفد آیا سارے کافر تھے لہذا مسجد دھو دو ایسی جہالت کی باتیں ہیں انسان بطور انسان اتنا گرا ہوا نہیں ہے اچھا کافر ہی کیوں نہ ہو کہ مسجد میں جائے تو مسجد دھو یہ نفرتیں ہمیں لے ڈوبیں میں نے ایک آدمی کو مسافہ کیا تو اس نے ہاتھ ایسے باندھ لیا مسافہ نہیں کیا میں نے پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا اس نے پھر ہاتھ یوں باندھ لیا کہا نہیں مجھے اتنا دکھ ہوا اتنا میرا دل کٹا کہ مسافہ تو پکے کافر سے بھی کیا جا سکتا میرے نبی نے تو منافق کا جنازہ بھی پہنا مجھے کافر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا ظاہر تو مسلمان والا ہے اور نہ میں کلمہ کفر کا بول بول میں تو کلمہ ایمان پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے کافر نہیں کہا جا سکتا ہاں مجھے منافق کہہ سکتے ہو تو تمہارے اور میرے نبی نے منافق کا جنازہ پڑھایا یہ مضافہ بھی نہیں کر رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہاں سے یہ دین آیا ہے یہ تم لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ان کا نشاد ان کا رسول اللہ اب ہم گواہی دیتے ہیں تو سچا رسول ہے چونکہ یہ چار کے سوا پانچواں کوئی نہیں تھا اس بات کا سننے والا تیرا رب سچا رب ہے جس نے تجھے ہماری بات پہنچائی ہے تو میرے نبی نے تو کافروں کو بٹھا کے طواف کیا ہے یہاں کشمیر والے مسلمانوں کو مسجد سے نکال کے مسجد دھوتے ہیں اتنی زیادتی تو نہ کرو تمہارے دیہاتوں میں جماعتیں ہیں ان کا استقبال نہیں کرتے ہو تو ان کو رہنے دو تو بھائی نیت کرتے ہو نا سارے چلو ضرور شریف اللہم اللہ الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ ان اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار